لائن والا صفحہ نمبر چار سو پچیس ملزم پارہ نمبر سولہ ہے اور یہ تحریر کے لحاظ سے قرآن مجید کی انیسویں یہ صورت مکہ مکرمہ میں لاتی اور اس صورت کا نام حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ کے نام پر ہے اور اس میں ان کا بدخاص لے کر فرمایا گیا ہے یہ سب کا رقو ہے سب نمبر چار سو پچیس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں ہاں یا عليه الصلاة اسلوبهم الله تبارك وتعالى نے حضرت زکریا نبی جین علیہ السلام کے ذریعے فرمایا کہ انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی کرتے ہوئے حضرت رضی اللہ حجرے میں بے موسم پھل دے گی تو حضرت رفیع اعلیٰ نے بجین علی صاحب اسلام کی اولاد نہیں کی اور اس وقت ان کی عمر تقریباً ایک بیس سال تھی اور ان کی روزہ محترمہ جو پانچ تھی اور عمر ان کی بھی تقریباً سو سال تھی تو حضرت رفیع علیہ صاحب السلام نے بیوی کے پانچ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا نہیں اور اب بڑھاپے کی وجہ سے بھی کہ اللہ کے سامنے اولاد کی درخواست نہیں کی کیونکہ عالم اسباب میں بڑھاپا اور بانٹ ہونا یہ موانیات میں سے ہیں یعنی معنی ہے اولاد میں تو عالمی اسباب میں سبب کا ہونا ضروری ہے تو اللہ علیہ السلام نے اس ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اولاد کی لیکن جب حضرت کے گجرے میں بے موسم پھل دیکھے تو انہوں نے اس کو اشارہ سمجھا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پھلوں کے ذریعے سے جس طرح بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے اس طرح اللہ بڑھاپے میں اور باندھ ہونے کی حالت میں اولاد بھی دے سکتا ہے تو اللہ کی قدرت کا بھی یقین تھا لیکن عالم اسباب کے ضابطے کی وجہ سے اٹھنے نہیں اب انہوں نے اشارہ سمجھا تو اللہ کے حضور دعا کی اور یہاں جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے بڑھاپے کا حوالہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ اللہ ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو سکن بچہ سے سبھی اور آل یعقوب کو بھی وارث ہو یہ سفر پر چھبیس بے شرکو کی آیت کی یعنی سنی اور یعنی سنی آل یعقوب اس آیت کے حوالے سے پہلے تشریحوں کا ایک ایک احتراج پہلے تشریحوں نے نبی علیہ صلاح کی وراثت کے بارے میں تین آیتیں پیش کی ان تین آیتوں میں ایک آیت یہ ہے ایک آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اور جہاں آئے گی آیت اس سے وہاں گفتگو ہوتی اور دوسری آیت جس کو انہوں نے بطور شریف سے پیش کیا وہ یوسی اللہ کی اولادی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لڑکے اور لڑکیوں دیگر نواحد کی اور کے درمیان سمجھ لیے تو لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی بیٹی تھی تو قرآن مجید کے ضابطے کے مطابق ان کو بھی راستہ یہاں انہوں نے کہا کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام اسلام کے اشاعت گرامی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم جو ابیا کرام والے ہندوستان ہیں اپنا وارث کسی کو نہیں بڑھا جو مال ہم چھوڑ گیا ہوں وہ امت کے لیے ہے اجتماعی ہے حضرت ابابر صدیق علی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ علیہ السلام اور کو <coughs> جب انہوں نے مطالبہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ طلبہ زیارت کے لیے زیارت کر دی گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنی ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی سنی وہ کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے جو چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ جواب سنا تو اسی مجلس میں موجود حضرت علی رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ السلام کی جگہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نصف وارث تھے نبی علیہ السلام کے اس لیے کہ قاعدہ یہ کہ بیویوں کو جو ان کا حصہ ہے وہ دیا جاتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی السلام کی اکلوتی بیٹی تھی جو حضرت کی وفات کے بعد باقی رہی باقی تین بیٹیاں وہ حضرت کی زندگی میں انتقال کر گئی اور نبی اسلام نے تین بیٹے وہ حضرت کی زندگی میں انتقال کر گئے تو یہ ایک بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ان کا انتقال نبی علیہ السلام کی وفات کے تقریباً چھ مہینے بعد نبی السلام کی وفات ربی الاول میں ہوئی اور حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی وفات رمضان المبارک میں ہوئی تقریباً چھ مہینے بعد ان کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے واحد وارث تھی اور آدھا یہ لڑکی تھی اور لڑکی کا آسا ہے اور باقی جو آگاہ تھا وہ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ملا تھا تو اس مجلس میں موجود حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں نے تصدیق کی کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تھی ہم بھی موجود تھے اور ہم بھی اس کو سنا اب اہل تجربوں کے پاس تو گنجائش نہیں اور اہل آٹو کے پاس بھی گنجائش نہیں اہل ایمان کے پاس تو گنجائش ہے ہی لیکن اہل عقل کے پاس بھی گنجائش نہیں اور ایسے تسلیوں کے پاس بھی گنجائش نہیں اہل عقل کے پاس گنجائش کیوں نہیں اہل عقل کے پاس گنجائش یہ نہیں کہ کے مالک سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہو اور وہ تصدیق فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا کہ جو خود رشتے دار ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے اور اپنے رشتے کا مطالبہ نہیں کر رہا تو ظاہر ہے کہ وہ بات عقل کے لحاظ سے تو صحیح ہیں اور اس کے سلامت کی بھی کی جا سکتی تو اس کی تصدیق ہو گئی اہل عقل اہل عقل کا تصدیق ہو گئی تو یہ عقل کے لحاظ سے تصدیق ہے خود وارث کے اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس بات کو سنی اور ایسے تشیعوں کے لیے گنجائش کیوں نہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک ایسے تشیعوں کے نزدیک حضرت حاضی رضی اللہ کو امام معصوم ہے اور امام معصوم کی جو خبر ہے وہ تو قطعی خبر ہے ان کا عقیدہ ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے تین سو چوبیس میں کتاب کی شیعہ روایات اور مشتمل اسلام کافی ہے کچھ حصے اصول کافی کچھ حصے اخروع کافی ایک حصہ کافی کہ جن حصوں میں عقائد بیان کیے گئے ہیں اس کو اصول کافی کہتے ہیں جن میں مسائل بیان کیے گئے ہیں اس کو اخروع کافی کہتے ہیں اور جن میں حالات بیان کیے گئے ہیں ان کو روزہ الکافی کہتے ہیں تو اس مجموعے کو الکافی کہتے ہیں تو یہ الکافی کیا ہے کہ جو لکھنے والا ہے محمد بن یعقوب پلینی اس کا نام ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے احادیث جمع کی اور جمع کرنے کے بعد میں لے گیا غار میں اپنے باہر امام کے پاس اور اس کے سامنے میں نے یہ کتاب پیش کی تو اس نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ احادیث میں صحیح ہے اور یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی اس لیے میں نے نام کافی رکھا تو بانوے امام کی تصدیق جس کا گواہ کوئی موجود نہیں اس کا انکار کفر ہے تو پہلا امام جو امامت کی بنیاد ہے وہ ایک بات کی تصدیق کر رہے ہیں تو ان کے تصدیق کا انکار کفر نہیں ہوگا تو اہل تشریوں کی بنیاد ہی جب بارہویں امام کی تصدیق پر ہے اور اس تصدیق میں گواہ بھی کوئی فرض واحد کی روایت کافی ہے تو حضرت علی اللہ عنہ جو ان کے پہلے امام معصوم ہیں تو وہ اگر تصدیق فرما رہے ہیں کہ یہ بات میں نے سنی ہے یہ حدیث میں نے سنی ہے تو کیا وہ حدیث خبریں واحد رہے گی جو کہ اہل تصویروں کا احساس یہ ہے کہ امام ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خبر واحد اگر قرآن سے ٹکراتی ہو تو خبر واحد کو قبول نہیں کیا جائے گا اب یہ خبر واحد ہے کہ ابو صدیق رضی اللہ عنہ ہو یہ اکیلے کی روایت ہے ابو بکر صدیق اکیلے کی روایت ہے تو اس روایت کو یہ جو احناف ہیں یہ کیوں قبول کرتے یہ ابو باقی السلام کی اکیلی کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے والد کسی کو نہیں بناتے اور ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ امت کے لیے ہوتی ہے ان کے اولاد کے لیے نہیں ہوتی ان کے روایتی کے لیے نہیں ہوتی امت پوری امت کے لیے ہوتی اب یہ روایت کس نے کس نے کی ابو صدیق علیہ اللہ نے تو یہ خبریں واحد ہے ایک راوی اس کو روایت کر رہا ہے اور یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے اس لیے جو قرآن کہتا ہے کہ کسی آدمی کے انتقال کے بعد اس کی اس کی اولاد میں تقسیم ہوگی اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھا دیا جائے گا یہ تو قرآن کی بات ہے تو یہ خبر واحد قرآن سے ٹکرا رہی ہے اس خبر واحد کو قبول کی کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے میں یہ کر رہا تھا کہ یہ خبر واحد نہیں یہ خبر واحد نہیں کیسے کہ یہ تقسیم کس نے کرنی تھی ابو باغ صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت تھے ابو باغ صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی واحد راوی سے یہ بات سنی نہیں انہوں نے تو براہ راست نبی علیہ السلام سے سنی تھی جو براہ راست بات نبی علیہ السلام سے سنی جائے وہ خبر واحد نہیں ہوتی خبر واحد تو راوی کی وجہ سے ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی زبانی مبارک سے جو بات ادا ہوگی وہ تو قطعی خبر ہوگی وہ خبر واحد نہیں ہوگی وہ ضروری خبر نہیں ہوگی تو خبریں واحد نہیں ہیں بلکہ وہ قطعی ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت پر اگر کوئی اور آدمی عمل کرتا تو یہ بات کہی جا سکتی تھی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ خبریں واحد پر عمل کیا ہے جب کہ عمل کرنے والے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں تو اس کے معنی ہے کہ یہ خبریں واحد عمل نہیں ہو رہا بلکہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے براہ راست سننے کی وجہ سے عمل ہو رہا ہے اور حضرت کی زبان مبارک سے جو بات سنے گا وہ خبریں قطعی ہوگی خبریں زمین ہوگی یہ ایک بنیادی بات اس کو سمجھنا ہے تاکہ دھوکہ پیدا نہ ہو دوسری بات کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تصدیق کر دی تو کیا اہل تشدد کے لیے وہ خبریں واحد رہی اہل تشہیروں کے لیے تو ان کے امام معصوم کی تصدیق ہو گئی لہٰذا وہ بات تو قطعی ہو گئی لہٰذا اہل تشہیروں کے لیے بھی خبریں واحد نہ رہی اور حضرت عباس رضی اللہ نے جب تصدیق کر دی تو تو خود حصے دار میں والد ہیں خود اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں تو اہل عقل کے لیے بھی یہ خبر واحد نہ رہی باقی یہ قطعی اور یقینی خبر ہو گئی اور پھر یہ ہے کہ اس کو ایک نہیں اب تین راوی ہو گئے جب تین راوی ہو گئے اس کی روایت کو بیان کرنے والے تو یہ خبر واحد کہاں رہی اور وہ بھی اکابر ہو گئے تو لہٰذا اس لحاظ سے اس حدیث کا انکار کرنا یہ اہل تجیب کا کسی لحاظ سے بھی عمل درست نہیں ہے اور ان کے اپنے عقیدے کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے ٹھیک جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات فرمائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ انت عالم ما سمین تمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بات آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہے اس کا مفہوم آپ ہم سے لے کر جانتے ہیں اس لیے میں بتا دوں اور پھر فاطمہ رضی اللہ نے پوری زندگی جو چھ مہینے کی تھی اس میں کوئی مطالبہ نہیں کیا اور جہاں تک اختلافات کا تعلق ہے وہ اسی کے بعد معلوم ہو رہی ہے کہ یہ اختلافات جھوٹ پر مبنی ہیں اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کی جو نماز جنازہ ہے اور وہ بہت رضی اللہ نے پڑھائی ہے جب فاطمہ رضی اللہ کا انتقال ہوا تو ان کا عصل حضرت ابوبا رسلی الرحم کی بیوی عصمت عمیر کے اللہ عنہ نے دیا ہے اور اس کے بعد جب جنازہ ہوا تو حضرت ابو نے تشریف فرما کے علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ جنازہ پڑھائیں تو وغیرہ فرمایا کہ آپ خود ولی موجود ہیں تو آپ جنازہ پڑھا دیں تو میں حضرت آج کی موجودگی میں کوئی اور امام نہیں ہو سکتا اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر کو آگے کیا اور انہوں نے نماز جنازہ جنازہ لی ہے جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے یہ کہا کہ یہ راز یہ آئس جو ہے اس حدیث کی کر رہی ہے کہ حضرت نثری علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کیا اللہ سے مجھے ایسا بیٹا فرما جو میرا وارث بنے اور عالیہ یعقوب کا وارث بنے تو لہذا اگر نبی کی وراثت اس کی اولاد میں تقسیم منتقل نہیں ہوتی تو حضرت ذکری علیہ السلام نے دعا کیوں فرما اب جب یہ بظاہر بات سامنے آتی ہے تو انسان کا دماغ سیکھتا ہے کہ بات تو صحیح ہے لیکن میں سوال کرتا ہوں دعوت غور و دیتا ہوں کہ حضرت ضروریہ علیہ خراۃ والسلام اولاد مانگ رہے ہیں اس لیے کہ دنیا کے مال کا میرا وارث بنے کہ اللہ کے نبی کو اپنے دنیا کے مال کی فکر ہے کہ دنیا کے مال کا کوئی وارث بنے نمبر ایک نمبر دو اعلی آپ سے مراد کون حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری آل جس کی تعداد لاکھوں کی تھی تو لاکھوں کا کوئی بارش ابھی موجود نہیں تھا تو ان کا مال پڑا تھا اور وہ بیٹا پیدا ہوتا تو یہ اس کا وارث بنتا ویالی یاقوب کے آل یعقوب کا وارث بنی تو آل یعقوب کتنے چھ لاکھ ستر ہزار تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور اب پانچ چھ نسلیں اور آگے ہو گئی یہ تیس بتیس لاکھ کے قریب تو پہنچ گئے ہوں گے تو بتیس لاکھ کی وراثت ابھی تک بند کمروں میں محفوظ کی کوئی وارث ہی نہیں مل رہا تھا تو بتیس لاکھ کی وراثت میں تقسیم کی جائے تو معلوم ہوا کہ یہ وراثت مالی وراثت دوسری بات جو قابل ہو رہی ہے کہ حضرت ذکری علیہ السلام کوئی بہت بڑے تاجر تھے حضرت علیہ السلام کوئی بنیادی لحاظ سے بہت بازگار تھے بادشاہ وقت تھے تو ان کا خزانہ بہت بڑا تھا نہیں علیہ السلام ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والے تھے یہ نجات سے سے پڑھائی لکڑی کا کام کرتے تھے اور تازہ جو کچھ کماتے تھے اس اپنے پر استعمال تھے تو اس لیے یہاں مال کی گنجائش ہی نہیں ہے مال ہی نہیں ہے تو پھر اس مال کے لیے وراثت کا سوال کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ نبوت کا تقاضا مال کے وارث کو طلب ڈالیں دوسری بات یہ یہاں مال ہی نہیں اور تیسری بات یہ میں نے آگے یا سب کا مال محفوظ تھا نئی وراثت چل رہی معلوم ہے یہ وراثت کی اور وراثت ہے وہ کیا وراثت ہے یہ دین کی وراثت ہے کہ اللہ تو مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے دین کے کام کو بھی لے کر آگے چلے اور اعلی یعقوب کی دینداری کو بھی برقرار رکھنے کا ذریعہ بنے ایسا بیٹا تو مجھے عطا فرما یہاں وراثت سے مراد دینی وراثت ہے وراثت سے مراد دیناوی وراثت اور یہاں حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام کی وراثت کا ذکر شاہ کے قرآن مجید کے اندر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے تو وہاں بھی جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہاں سے یہ چیز ہم گزر جائیں وہاں بات نہ ہو سکے اس لیے یہ بات میں یہاں کر رہا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو انیس پہ ہے تو اٹھارہ بیٹوں کی وجہ سلیمان علیہ السلام کا بیٹا یہ انیس میں تھے سب سے چھوٹے تھے جب سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے تو کیا داؤد علیہ السلام کی وراثت سے اٹھارہ بیٹوں کو محنت کیا گیا تو یہ شریعت کے اصول کے مطابق ہے کہ نہیں ہے تو پھر معلوم ہوا کہ یہاں پہ وراثت مال کی وراثت نہیں نمبر ایک نمبر دو سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے کیا تھے بیٹے تھے اور یہاں خبر دی جا رہی ہے جو اپنے باپ کے وارث بنے والد کے مال کے وارث تو آپ بھی بن گئے ہیں تو میں بھی بن گیا ہوں اس سے کون سی خصوصی بات ہے جس سے قرآن میں کرنا ضروری تھا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ داود علیہ السلام کے وارث بنے تو یہ تو ہر بیٹا اپنے والد کا وارث بنتا ہی بنتا ہے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے معلوم ہے کہ یہ وہ وراثت نہیں جو عام وراثت ہے بلکہ خاص وراثت ہے وہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انیس بیٹوں میں پھر یہ بےجے سلیمان علیہ السلام نے بھی بنی تو یہ نبوت ہے جو سلیمان علیہ السلام نے وراثت نبوت ہے اور وراثت خلافت ہے جو حضرت سلیمان السلام منتقل ہوئی تو یہ بتلایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے والد داؤد علیہ السلام کے نبوت میں بھی جانشین بنے اور خلافت میں بھی ان کے جانشین بنے تو لہٰذا وہاں بھی وراثت یا مالی وراثت نہیں ہے پھر یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خود دست بردار ہو گئی وراثت سے جب وراثت سے دست بردار ہو گئی تو صدیوں بعد میں اور آپ اس کے شہجلا کر کے کھڑے ہو جائیں تو کیا یہ بات اصول مناسب ہے پھر ایک بات اور قابل اور یہ کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں یہ بات قابل اور ہے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو یہ نبی علیہ السلام کا جو یہ باغ فدق تھا یہ خیبر کی زمین تھی جس کی وراثت کا مطالبہ ہے تو یہ خلیفہ وقت کے پاس اس کی تولیت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے خلیفہ وقت ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ اس کے متولی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان غنی اللہ عنہ کی تحریر میں اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کون خلیفہ تھا علی رضی اللہ عنہ تو لہذا یہ کس کی تحریر میں علی رضی اللہ عنہ کی تحریر میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کی کو تقسیم فرما دیتے فاطمہ رضی اللہ عنہ تو دنیا میں نہیں تھی لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بورا سات دنیا میں موجود تھے ان کے بیٹے بھی موجود تھے ان کی بیٹیاں بھی موجود تھیں ان کے شوہر بھی موجود تھے تو لہٰذا یہ تقسیم ہو جاتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بڑا چار کے مالک تھے اور باقی جو ہے وہ پیٹوں میں اور پیٹوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جو اساتذ موجود تھے علی ربی اللہ عنہ نے تقسیم اختیارات کے باوجود کیوں نہیں فرمائی اس کے جواب میں اگر یہ بات کہتے ہیں جناب اس لیے نہیں کی جی کہ امام معصوم کی یہ خصوصیت ہے صفت ہے کہ جو چیز اس سے چھین لی جائے چاہے منت کر کے بھی اس کو دی جائے تو اس کو قبول نہیں کرتا نہیں دیتا تو لہذا باغ فضر سے چھین لیا گیا تھا اب ملت کر کے جو ان کو دیا جاتا ہے تو بقول تمہارے خلافت جو ان سے چھین لی گئی تھی پھر ان کو تم قبول کہ باغ فضر جو اتنی چھوٹی سی جگہ ہے اس کو تو قبول نہیں فرمانا اور اتنی بڑی جو خلافت ہے اس کو قبول کرنے میں انہوں نے تاخیر نہیں فرمائی اس کو قبول فرما لیا تو پھر وہ ذاتی کا غسول پہن گیا تو لہٰذا اس کی وجہ کیا ہے میں بار بار ایک بار اس پہ میں زور دے رہا ہوں اپنے ہر دس میں یہ بات میں کر رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہماری تختیاں خالی ہیں کہ ہمیں بنیادی باتیں معلوم ہیں کیا معلوم نہیں کہ جو کتنا گھر اٹھتا ہے وہ ایک لکیر ڈالتا ہوا چلا جاتا ہے تیری میری اس پہ تختی پہ اور اس پہ دیکھتے ہوئے ہم چلے جا رہے ہیں اگر اس پہ نقش ہو حقائق کی باتیں حقیقت کی باتیں نقش ہوں ہمیں اپنے عقائد معلوم ہوں تو کون کتنا اتنا ہے جو ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکے گا تو لہٰذا یہ بنیادی باتیں دین دن ہیں اس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ یہ ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوں تاکہ کوئی موقع شناخت موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے تو بہرحال یہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو دلیل کے طور پہ آگے بچے جو پیش کرتے ہیں یہ دلیل کی قدر بن سکتی ہے یہ بات آپ کے سامنے ہے تو اللہ بات بتا رہے ہیں یا حضرت علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ زکریہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نبی ہیں انعام یافتہ گروہ میں سب سے پہلا طبقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے تو بیٹا مانگ رہے ہیں کس سے کسی دربار سے کسی ولی سے نہیں بلکہ نبی ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام السلام کے کی وفات کے بعد صحابہ جان دور سے لے کر صحابہ جان محمد کے بعد تابعین کے دور سے لے کر قیامت تک تمام اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ علم جمع ہو جائیں تو ایک عام صحابی رضی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے تمام حضرات صحابہ کرام میں ہم جمع ہو جائیں تو ایک نبی علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتے اور زخریہ علیہ السلام نبی ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں بیٹا کس سے اللہ سے جب اللہ کا نبی اللہ سے مانگ رہا ہے تو پھر اللہ ولی مجھے اور آپ کو بیٹا کیسے دے سکتے ہیں تو یہ اللہ کا بار فطالہ نے یہ بات سمجھی کہ مانگنا ہے کس سے اللہ کا باقی تو قبائق ان کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور حضرت علیہ السلام کو بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اس کے بعد سفر نمبر دو چار سو چھبیس اور چار سو ستائیس پر یہ رقو نمبر دو ہے واضح کتابی منظر یہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا واقعہ اللہ تبار و تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ فرمایا کہ جب حضرت مریم رضی اللہ عنہ حضرت ربیع السلام کی کفالت میں تین جب بڑی ہو گئی تو اللہ تبار و تعالیٰ نے حضرت جبرئی اسلام کو پھینکا جنہوں نے بھیجا صاحب کو بھیجا جنہوں نے ان کے گریبان میں پھونک ماری اور اس پھونک کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مرجم اللہ کے پیٹ میں پرویش پانے لگے تو ان کا وجود منتقل ہوا جو اسلام کی پھونک سے یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ جب حضرت رضی اللہ عنہا نے محسوس کیا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ بڑی پریشانی کی حالت میں یہ کیا ہوا ہے تو وہ وہاں سے تشریف لے گئیں ویرانی کی طرف گواہ وہاں تو ایک درخت کھجور کا کہ جو ایسا درخت تھا جس پہ جس کی ٹہنیاں وغیرہ نہیں تھیں پرانا درخت تھا ٹہنیاں وغیرہ نہیں تھیں اس کو پھل بھی نہیں تھا اس درخت کے ساتھ وہ سر لگا کر گئے اور کہنے لگی کہ کاش کہ مجھے موت آ جاتی اور یہ دل میں کتنا پڑتا کہ یہ بدنامی کی کیفیت یہ کیا کہیں گے بستی والے یہ کیا ہوگا کسی فکر میں تھی کہ نے آواز کی آپ جہاں بیٹھی ہیں آپ نیچے جب نیچے دیکھا تو پاؤں کی وجہ سے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری ہو گیا اور جس کھجور کے درخت کے ساتھ آپ سہارا لگا کر بیٹھی ہیں جس کو آپ حرکت دیں کھجور کے درخت کو حرکت کی طرف سے تازہ کھجوریں گودنے کے لیے لگی احساس اب کی پیدائش ہوئی جہاں ضرورت کی دونوں چیزیں پانی بھی اور کھجور بھی جو توانائی ہے کے اندر طاقت ہے یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور ساتھ ہی اشارہ فرمائی کہ جو چٹیل زمین سے دشمن نکال سکتا ہے اور جو کھجور کے پرانے درخت سے تر و تازہ کھجوریں اتار سکتے ہیں تو وہ بغیر باپ کے بے شبی عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خدا دکھا دی حضرت مجم اللہ عنہ جب عیسا رفتہ پیدا ہو گئے تو حضرت مجم اللہ پریشانی کی حالت میں تھی جب آبادی میں کیسے جاؤں اب اللہ نے تو اپنی قدرت کے ساتھ فرمانا تھا تو حکم ہوا کہ آپ بیٹے کو اٹھا کر آبادی میں جاؤ جب آبادی میں جاؤ گی تو لوگ سوال کریں گے اور جب سوال کریں تو تم کیا کہنا اشارے سے اشارہ کر دینا تم کے تو لوگ ہے اس بچے سے پوچھو اب پہلی شریعتوں میں جو روزہ ہوتا تھا وہ کھانے پینے کا بھی روزہ ہوتا تھا جائز کاموں کا روزہ ہوتا تھا اس کے ساتھ بولنے کا روزہ بھی ہوتا تھا کہ بول بھی نہیں سکتے تھے کہ الحمد للہ جتنے وقت روزے اتنے وقت میں بات چیت بھی نہیں کی جا سکتی پھر میں نے پہلے ہی درد کیا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ پابندی بھی لگائی نہیں تو افطار کے وقت میں جتنے تنخوں پہ جا رہے ہوتے کہ سارے دن اپنے آپ کو قابو میں رکھتے رکھتے ناقابل برداشت بات ہو جاتی تو یہ اللہ کی رحمت ہے اس عمر پر جتنی بھی رحمتیں اللہ کی غور کریں سامنے آتی ہیں تو اس قدر تقاضے ہے تو اس قدر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو مریم رضی اللہ عنہ بچے کو لے کے شریف دبائیں نے کہا مرجم جی کیا میرا تو خاندان شریف لوگوں کا خاندان کا معذرت کرانا ہے یہ کیا ہوا اب مریم رضی اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ اس سے پوچھو انہوں نے کہا کہ ایک غلطی کر دی ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی کہہ دیا اس بچے سے ایک دن کے بچے سے پوچھو ایک دن کا بچہ جو ہے گفتگو کر سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ السلام نے گفتگو کی مورث نے لکھا دونوں نے بائیں کو ان کا سہارا لیا دائیں انگلی کو اوپر کیا اور اپنی گفتگو میں اللہ نے وہ گفتگو یہاں بیان فرمائی ہے کہ سب سے پہلے یہ کہا کہ میں عبداللہ اللہ کا بندہ اور اس سے ایک جملے سے دونوں گروہ جو و اسلام سے تعلق رکھتے ہیں ان دونوں گروہوں کی نصیح یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے نجائز اولاد مانتے اس کی نبی ہو گئی کہ عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں نجائز اولاد ہونے کی نبی ہو گئی اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں جب کہا کہ عبداللہ کے اللہ کا بندہ ہوں تو اللہ سے بیٹے ہونے کی نبی ہو گئی تو اس سے انہوں نے ایک غلط فہمی ایک کی نہیں بلکہ دونوں گروہوں کی یہودیوں اور عیسائیوں کی غلط فہمی کو دور سمجھ گیا تو اللہ کا بار تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیدالبی علیہ السلام اللہ کا و تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا اب یہاں جو ایک بڑی اہم بات قابل غور ہے صفحہ نمبر چار سو چھبیس پر صفحہ چار سو چھبیس پہ یہ نیچے سے تیسری لائن ہے وہ برم وہ برم بیوالی گئی تھی کہ حضرت علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ نیکی کرنے والے اچھا سلوک کرنے والے تھے دیوالی گئی تھی اپنے والدین سے والی گئی دو سے باپ سے اور ماں سے والدین سے اچھا سلوک کرنے والے تھے اور اس میں آپ دیکھیں گے سفر نمبر چار سو اٹھائیس پر آٹھویں لائن آٹھویں لائن ہے آئس نمبر بتیس ہے وہ برم دیوالی رسی جہاں دیوالی گئی یہاں بھی والدہ کی ہے کہ اپنی والدہ سے اچھا شروع کرنے والا معلوم ہوا کہ ان کے والد نے اس کے لیے بغیر بات کو پیدا ہوئے یہ قرآن مجید کے الفاظ بھی سے بات واضح ہو رہی ہے کہ یاہیا علیہ السلام کے والد بھی تھے والدہ بھی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ان کے والد نہیں تھے اس لیے والدہ سے بہتر سلوک کا ذکر کیا ہے والدین سے بہتر سلوک کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا فقار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی وہ دعوت اس بات کی تھی کہ اللہ میرا بھی حاجت روا ہے تمہارا بھی حاجت روا ہے سب اسی کی بات کرو ان آیات کے حوالے سے اہم بات ایک اہم واقعہ کہ نبی علیہ السلام نے پانچواں سال تھا حضرت ضرورت کا حضرت میں کہ جو لوگ اشتکار رکھتے ہوں وہ حقشہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے میں نے سنا ہے کہ جو حفشہ کا بادشاہ ہے وہ عادل بادشاہ ہے ہے تو عیسائی لیکن عادل ہے تو لہٰذا وہاں جو لوگ جا سکتے ہوں آسانی کے ساتھ وہ چلے تو حفشہ کی طرف گئے تو بارہ مرد گئے ہیں اور چار عورتیں غالباً یہ پہلا قافلہ اور پھر دوسرے قافلے میں تراسی افراد گئے ہیں جن میں اٹھارہ خواتین تو جو پہلا قافلہ گیا ہے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ اور ان کی زوجہ محترمہ نبی علیہ اسلام کے دختر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل یہ بات فرمائی حضرت نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ پہلا جوڑا جس نے اسلام کے لیے ہجرت کی ہے وہ عثمان رضی رضی اللہ اللہ عنہ عنہ اور تو یہ حضرات وہاں گئے جب وہاں گئے تو مکہ مکرمہ کے جو یہ بڑے بڑے سردار تھے ان کو عادت ہو گئی تھی ظلم و تشدد کرنے کی لانا جی کا ایک شغل بنا ہوا تھا کہ مار کی ظلم تشدد اب دیکھا کہ یہ لوگ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے اب کیا کیا جائے تو یہ فیصلہ ہوا کہ ایک وقت بھیجا جائے حفشہ کے بادشاہ کی طرف اور اس سے اظہار کی جائے کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے جب اپنے ہمارے ہمارے حوالے کریں گے تو ہم خود ان پر لے کر آئیں گے کہیں سے اپنی پوری برات نکالیں گے جب یہ دو آدمی جس میں ایک امر مینار سے ذلّعان ہو ہیں ایک صاحب اور ان کے ساتھ یہ دونوں وہاں گئے جب وہاں گئے اور صحائف پیش کیے اص رضی اللہ ہو یہ جو بادشاہ کا نام ہے اور نجاشی جو ہے یہ کی وجہ سے کہتے ہیں جیسے ہمارے ملک کا سربراہ بڑا یا اس کو صدر کہتے ہیں نام اس کا کچھ اور ہوتا ہے اسی طریقے سے جو حفشہ کا بادشاہ تھا اس کو متاشی کہتے تھے اور جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے اور جو چین کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو خواب خان کہتے تھے ہمارے بڑے عظیم پاک و ہند کے اندر جو ریاستوں کے سربراہ تھے ان کو راجا تھے اگر بڑی ریاست ہوتی تھی تو اس کے سربراہ کو مہاراجہ کہتے تھے تو اسی طرح جو ایران کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہتے تھے اور جو عیسائیوں کا رومی سلطنت کا حکمران ہوتا تھا اس کو کیسا کہتے تھے تو خدشہ کا جو حکمران تھا اس کو نجاشی کہتے تھے تو یہ ایک منصبی عہدہ ہے جو ہر جگہ کے رواج کے مطابق تھا تو یہ نجاشی جو تھا اس کا نام اسحمہ ہے رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ایمان کی طور سے پتا ہوئی بات نہیں تو یہ اسحمہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو یہ بہت عادل بادشاہ تھا تو حضرت نے فرمایا کہ جو آسانی سے وہ چلے گئے تو آدمی جو ہیں جو تحائف لے کر گئے عنمان کے تحائف پیش کیے اور بادشاہ سے کہا کہ یہ تحائف بھی قبول فرما لیں اور ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگے ہوئے یہاں آئے ہیں ان کو آپ ہمارے حوالے کریں تو بادشاہ نے کہا کہ ہمارے یہاں کا ضابطہ ہے کہ جب تک دونوں فریقوں کی بات ہم نہ سن لیں ان کو آمنے سامنے کھڑا کر کے اس وقت تک ہم فیصلہ نہیں کریں لہٰذا کل کا ٹائم دے دیتے ہیں کل آپ بھی آ جائیں اب ان کو بلوا لیں اب ان کو پیغام پہنچ گیا کہ آپ حضرات نے صبح دربار میں کھڑا اب یہ حضرات بیٹھے آپس میں مشورہ کرنے کے لیے ایک بات تو یہ طے ہوئی کہ ایک متقلم بنائے جائے جو گفتگو کرے سارے نہ بولیں وہ ایک سوال کا جواب ہے وہ دے باقی سب خاموش رہے تو اس کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے چچزاد بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ کے حقیقی بھائی ہیں ابتدائی ایمان لانے والوں میں تو ان کو متکلم بنایا گیا جب یہ اور ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مشورہ ہوا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کرے گا کہ یہ عیسائی ہے اور اہم مکہ نے کوئی نہ کوئی شوشہ ضرور چھوڑا ہوگا اگر وہ سوال کرے تو اس سوال کا جواب کیا ہو گول مول جواب دیا گیا یا واضح جواب دیا گیا ہے تو یہ بات کہہ پائی کہ جب ہم عقیدہ واضح رکھتے ہیں تو اپنا عقیدہ واضح طور پر ہمیں بیان کر دینا چاہیے لہٰذا یہ دربار میں پیش ہوئے صبح جب آئے تو داخل ہوئے تو حضرت رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے فرمایا یہ جو قریش کے نمائندے آئے تھے یہ تو وہاں سے جھک گئے کیونکہ درباروں کا اصول تھا کہ آ کے پیسہ کرتے تو یہ جو ایمان والے داخل ہوئے تو یہ جھکے نہیں تو یہ داخل ہوئے تو حضرت داخل رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے فرمایا کہ سلام المر ہوتا کہ جس کے معنی ہیں کہ سلام ہو اس پر جو ہدایت کو قبول کرے اب آج بھی یہ ضابطہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا قبول فرمایا کہ آج بھی یہ ضابطہ ہے کہ کسی کافر کو اگر کوئی خط لکھنا ہو یا سلام کرنا ہو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے سلام العلام الدا السلام علیکم اس کو نہیں کہیں گے السلام علیکم مسلمان کو کہیں گے سلام العلام منصب خدا کہ سلام ہو اس کو جو ہدایت کی اس کی بات کرے ہدایت کو اس کی پیروی کرے جب حضرت جاگر ان کی آواز کے بعد فرمائی تو یہ اسامہ جو بادشاہ ہے نجاشی یہ سر چھپا کے بیٹھا تھا جب یہ آواز تو یہ کا تو یہ قریش کے نمائندہ خوش ہو گئے انہوں نے دربار کے آداب کا خیال نہیں رکھا ان کی آواز سے یہ بات کہی ہے بس بادشاہ جو ہے ان سے ابھی اس کا انتقام لے گا سزا دے گا تو اس پہ خوش ہوئے متوجہ ہوئے تو نجاشی نے سر اٹھایا اس نے کہا کہ یہ الفاظ کتنے ادا کیے تو جعفر رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا تو میں نہیں ادا کی کہ ان الفاظ میں نورانیت محسوس ہو رہی ہے ان الفاظ سے ایک دفعہ پھر کہ تو حضرت جابر رضا نے دوبارہ یہ الفاظ ادا کیے اب اس کے بعد اس نے بڑھ سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں ہم ان کو واپس لینے کے نجاشی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ ان کے بھگوڑے ہیں یا آپ کو واپس لینا چاہتے ہیں آپ کے اندر تو جابر رضا نے کہ آپ ان سے پوچھیں کیونکہ گفتگو کا بادشاہ کے حوالے سے ہونی بڑے رات کو گفتگو کی جا رہی ہے اگر کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ہم نے ان کا کوئی قاتل کیا ہے کہ یہ اس کے بدلے میں ہمیں لینا چاہتے ہیں لے جانا چاہتے ہیں اور میں پوچھا کہ انہوں نے تمہارا کوئی قاتل کیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ شورافا میں سے ہیں جیسے بیچارے جانور کو تکلیف نہیں دیتے انسان کو کیا قتل کیا یہ اطلاع اگر جاتے ہیں ان سے آپ پوچھیں جان ان کے غلام ہیں کہ یہ ہمیں واپس لینا چاہتے تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کے غلام ہے کافی غلام بھی نہیں ہے تو آزاد لوگ فرمایا جب ہم آزاد لوگ ہیں اور ہم نے کوئی کافی دن کا نہیں کیا تو کیا ہم نے ان کا کوئی قرض دینا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں لے جانا چاہتے اب دو سوالوں کا جواب وہ سن چکا ہے ایک سوال کا جواب کہ غلام ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جی لوگ ہیں یہ ایسے ہیں جو دجال نیاز دونوں طرف سے معذرت ہیں یہ قریشیوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ نہیں انہوں نے کوئی قرض نہیں کیا اب بادشاہ دو باتوں مزا سن چکا تھا جب یہ تیسرا سوال ہوا کیا ہم نے ان کا قرض دینا ہے تو بادشاہ نے پوچھنے کی بجائے خود کہا کہ اگر آپ لوگوں نے ان کا ڈھیروں قرض بھی لینا ہوگا تو وہ اللہ اس کو میں ادا کر تو اس نے پوچھا کہ تمہارا کاش دینے والا کہیں ہماری پائی بھی نہیں دیں پھر اس کے بادشاہ نے تاجر سے پوچھا کہ جب ان چیزوں میں کوئی بات نہیں تم ان کو کیوں لے جانا چاہتے انہوں نے کہا کہ اس لیے لے جانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی آبائی دین کو چھوڑ کے دین سے بے دین ہو گئے ہیں اب بادشاہ نے پوچھا کہ تم بے دین ہو گئے ہو آبائی دین کو چھوڑ دیے ہیں کون سا دین چھوڑا ہے کون سا ہٹا دیا جا کے رضی اللہ عنہ نے یہاں جو بیان فرمایا ہے ایک مکمل خطاب ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کیا ہے بادشاہ ہم گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے تھے جوا ہے شراب ہے کون سے ایب ہے جو ہمارے اندر ہم اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے بوتوں کو اپنا حاجت و مشکل شام مان رہے تھے ان عجوب کے اندر گمراہیوں کے اندر اس دل کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اللہ کو ہم پہ رہنا اللہ تعالی نے خود ہم میں سے اپنا نبی محبوظ فرمایا اور اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے ہدایت کی اور ہم نے اس ہدایت کو قبول کیا ہے یہ ہمارا جرم ہے بادشاہ نے کہا کہ تم نے یہ کیا ہے کہ ایک نبی تشریف لائے اور ہم نے ان کو مانا یہ بات آپ جانتے ہو کہ نبی کو نبی نہ ماننا بھی جرم ہے اور غیر نبی کو نبی ماننا بھی جرم ہے تو کیا ان کی نبوت یہ حقیقت ہے کہ جو تم نے ان کو نبی مانا ہے لہذا آج وقفہ ہم دے دیں کل دوبارہ دربار میں تم لوگ آؤ گے میں اپنے علماء کو بلاؤں گا وہ بتلائیں گے کہ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا ہے کہ نہیں آنا اگلے دن پھر دوبارہ یہ حضرات جمع ہوئے تو بادشاہ نے اپنے علماء سے پوچھا کہ ہماری کتاب کیا رہی کہ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا ہے انہوں نے کہ جی یا آخری نبی سے تشریف لائیں گے یا ان کے گرانی اور یہ ان کا حلیہ اور یہ ان کی صفات اور یہ ان کی خصوصیات اب جب یہ بات سامنے آئی اب انہوں نے دیکھا کہ قریشیوں نے کہ معاملہ تو بگڑ دیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہمیں ان سے ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتے اب بادشاہ نے فوراً پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے تو انہوں نے اپنی رائے پیش کرنے کی وجہ سے اور مریم کی یہی تلاوت کی اور جب یہ آیات تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا رسم ہونا بیان کیا گیا ہے اور یہ اس حال میں تلاوت فرماتے رہے تو زبان کس کس کی نبی اسلام کے صحابی کی جب یہ لانح کی تو نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وہ روتا رہا یہ بھی روتے رہے جب یہ آیات کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو نجاشی نے اپنا مسواق نکالا اس کا ایک دن کا توڑا کہا کہ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دن کے برابر ہی اس سے کم تھے فرمایا کہ تم میرے اس ملک کے اندر امن و امان کے ساتھ رہو جہاں جاؤ چاہو آؤ جاؤ کوئی تمہاری پابندی نہیں اور جو صحائف تھے وہ ان دونوں نمائندوں کو واپس کیے اور کہا کہ تمہیں میں مہلت دیتا ہوں اس نے وقت کی کہ میری حضور سننے سے تم نکل جاؤ تو مجھ سے ایک نجائز کام کرانا چاہتے تھے اور اگر اس ٹائم کے بعد تمہیں میری حدود میں کہیں نظر آ جائے تمہاری سزا سزا موت ہوگی تو یہ حضرات اپنے صاحب لے کر واپس گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ ایمان وہاں اطمینان کے رہنے لگے اور جس بات سے نبی اسات السلام سے مجھے عزت فرمائی ان میں سے کچھ لوگ پہلے مکہ مکرمہ میں آئے وہاں سے ہجرت کی اور بعض لوگوں نے خبشہ سے سیدھا ہی ہجرت کی ہے مدینہ منورہ کی طرف تو یہ سورج مریم کی یہ آیات ہیں جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس دربار کے اندر پڑھی اور یہ ذریعہ بنے نجاشی بادشاہ کے ایمان لانے کا سفر میں چار سو انتیس پہ یہ کون بڑھتی ہے فی الکتاب ابراہیم اِس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد کو کس کس انداز سے سمجھایا اور صفحہ چار سو تیس سے فرمایا کہ والد نے بات نہ مانی اور ان کو اپنے گھر سے نکال دیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کی قربانی دی یہ خاندان مشرق خاندان تھا لیکن یعنی اللہ نے اس قربانی پہ ان کو خاندان نبوت عطا فرمایا کہ ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹا نبی عطا فرمایا اور یعقوب علیہ السلام پوتا بھی نبی بنا دیا اس بار اللہ کے بعد مطالعہ سوا چار سو تیس ہے رقم نمبر چار ہے بذکر پھر کتاب موسا حضرت موسا علیہ نبی نے ذکر فرمایا اور اس میں پھر حضرت اسماعی علیہ السلام کا ذکر فرمایا پھر صفحہ چار سو اکتیس میں شروع میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا پھر حضرت نو علیہ نبی علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر فرمایا یہ سارے کے سارے حضرات یہ اللہ کے جو نبی تھے یہ اللہ کے چنے ہوئے تھے اور یہ کہا کہ سب کے سب اللہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے کرنے والے تھے نمبر چار سو بتیس یہ اللہ و تعالیٰ نے یہ بات ساتھ فرمائی کہ عبادت صرف اللہ کی کرو کہ اس بات کا جواب تو دو کیا اللہ و تعالیٰ کا کوئی ہم نام ہے کہ اللہ کا کوئی ہم نام ہے جب اللہ کا ہم نام کوئی نہیں تو اللہ کا ہم صفت کون ہو سکتا ہے جب اللہ کا ہم صفت کوئی نہیں تو معبود اللہ کا سگون چار سو بتیس پہ رقو نمبر پانچ ہے انسان و اضا مام اس میں اللہ کبارک و تعالیٰ نے اس نظریے کی نفی کی ہے کہ جو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے قیامت کے نہ ہونے کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا اس میں ذکر فرمایا اور تو یہ بات ہمیں جنگا پاک ایمان والے بہن نجات پائیں گے خبر جا اچھا کے تینجیت صلی اللہ سبار وطالعہ ہے کسی رقو کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے اندر معلوم ہو جائے گا کہ جو دنیا دار ہم کا دعویٰ ہے کہ ہم ان ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ مال کے لحاظ سے زیادہ اثر و رسوخ کے لحاظ سے زیادہ عزت اور وضاحت کے لحاظ سے ہیں قبا قیامت میں معلوم ہو گیا اللہ کس کو صفحہ نمبر چار سو تینتیس کے آخر چار سو چونتیس الف نمبر چھ ہے علم فرمایا کے جو شیاطین ہیں وہ ان کافروں پر مسلط ہیں اور ان کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں اور قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے ایک گروہ ہوگا وہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا اور نافرمانی سے بچنے والا ہوگا یہ اعزاز کی حالت میں ہوگا اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو نافرمانوں کا ہوگا اور ان کو دھکیلا جائے گا کہ کی طرف پھر سمجھ سے چونتیس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نمت عطا فرمائی تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ماننے والوں کو خوشخبری سنا دیں اور نہ ماننے والوں کو ڈر سنا دیں تاکہ حجت پوری ہو جائے فرمایا کہ آپ سے پہلے کتنی امت تھیں جن کو اللہ نے ہلاک کیا اور اس پر تم میں سے کسی کی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی سفر نمبر چار سو پینتیس پہ یہ صورت پاہا ہے یہ ترتیب کے لحاظ سے بیسویں صورت ہے اس کا پہلا رقو ہے پاہا ما انزلنا علی کل قرآن علی کشکا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت سے فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مدینہ اقاط والسلام کا واقعہ بیان فرمایا خبر خاص ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر نبوت عطا فرمائی اور انہوں نے اللہ کا کلام سنا یہ پہلی چودہ آیا کے حوالے سے ایک واقعہ نبی علیہ الحصاط والسلام کی مخالفت کیسے سر رہا تھا یہ طرح صورتوں میں ہے جو نازل چمک کی زندگی کے اندر شہزادہ کا بجان نے اعلان کیا کہ جو نبی علیہ السلاط وسلام کو نوز اس ضلع مظالف شہید کرے گا تو اس کو میں سو خون دوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سنی تو ابو جہل کے پاس تصویر کے لیے گئے تو حرم پاک میں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ نہیں ہاں۔ یہ سو جو ہیں یہ ایک بات میں یہاں واضح کر دوں کہ عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اجال نے کہا تھا کہ میں سو اونٹ دوں گا تو اس کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سو انعام ملے گا سو انعام میں نہیں دینے گے وہ یہ تھا کہ عرب کے قانون کے مطابق ہماری شریعت تو ہم بھی منع ہے اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے اور کفاق نہ لیا جا سکے تو پھر اس کی دیت دی جاتی ہے خون بہا دیا جاتا ہے تو ایک آدمی کا جو خون بہا ہے وہ سو اونٹ ہے سو اونٹ ہے ابو جان نے کہا تھا کہ جو آدمی نبی اسلام کو شہید کرے گا تو پنچایتی فیصلے میں جو دیت کا فیصلہ ہوگا تو اس کی طرف سے تو میں ادا کروں گا تو یہ تھا اصل جو اعلان ہے دوبارہ اللہ عنہ نے تصویر کی تصدیق کرنے کے بعد تلوار لے کے چل پڑے ضرورت مند تھے دلیر تھے بہادر تھے اس ماحول کے اندر نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے چاہے جب گئے تو راستے میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رضی اللہ انہوں نے اپنے ایمان ابھی ظاہر نہیں کیا تھا بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ایمان ظاہر نہیں کیا تھا محدود افراد تھے جو ایمان لائے تھے ابھی عمر رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے ہیں تعلیم میں آدمی تھے تو اس سے آپ اندازہ فرما لیں کہ پہلے تعداد کم چکی تھی اور بہت سے لوگ تھے جنہوں اپنے ایمان کو بھی ظاہر بھی نہیں کیا تھا تو بن عبداللہ رضی اللہ عبداللہ بن رضی اللہ نے تو انہوں نے پوچھا رضی اللہ سے جی کہ خیریت سے ہے کہ آپ یہ تلوار لے کے جا رہے ہیں کہا گیا آج میں معاملہ ہی مکمل کرنے جا رہا ہوں تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے انہوں نے کہا کہ یہ اگر تم نبی اسلام کے شہید کی دقت ہو گئے تو یہ اثرات تو ختم نہیں ہو سکتے یہ اثرات تو تمہارے خاندان میں داخل ہو چکے یا تمہاری ہمشیرہ تمہارے بہنوں ایمان آ چکے ہیں نے یہ خبر سنی ظاہر تو سارا فوراً پلٹے ہیں اپنے اپنی ہمشیرہ کے گھر ان کے امشیہ کا نام بھی حضرت فاطمہ ہے فاطمہ کے رضی اللہ عنہ اور ان کے جو بہنوئی ہیں وہ حضرت سعید بن زیاد اللہ عنہ ہیں یہ اشرم ہیں وہ دس حضرات میں سب سے زیادہ سید والے ان میں یہ سعید بن رضی اللہ عنہ شامل ہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان کے والد بن بن عمر لطیف نبی علیہ اخلاق السلام کی ایرانی ابوا سے پانچ سال پہلے ہوا ہے اور یہ زید بن عمر بن نفیل کی حالت یہ تھی کہ یہ بیت اللہ کے قریب بیٹھتے تھے اور جو لوگ بتوں پہ آ کے چڑھاوے چڑھاتے تھے تو یہ ان کو روکتے تھے بکری کو لاتا اور آ کے وہاں ذبح کرتا بتوں کے نام سے کہتے تھے کہ بکری کا خالق اور ہے اور تم خالق کی وجہ اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے بت پر اس کو ذبح کر رہے جو بات کر رہے تھے وہ سمجھاتے تھے اور یہ جو اس قسم کے جو ذریعے تھے وہ ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے بہت احتیاط کرتے تھے شہر سے مکہ مکرمہ شہر سے نکلتے اور باہر پہاڑیوں کی طرف آ جاتے تھے اور کھلی فضا کے اندر وادی میں کھڑے ہو کر یوں دائیں بائیں اپنا ہاتھ پھیلا لیتے تھے چہرہ آسمان کی طرف پڑتے تھے کہتے تھے کہ اے وہ ذات جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے تو یقیناً ہے اے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً ہے لیکن تو کون ہے تو ہم سے کیا چاہتا ہے اور تجھے میں کس طرح سے راضی کروں یہ بات میں جاننے سے بات کرتی تو میری رہنمائی کرنا یہ ان کی کیفیت نبی علیہ صاحب السلام کے اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے ان کا انتقال ہوا اور یہ بات فرمائی حضرت ہے کہ میں نے ان کو خواب میں جنتی لباس میں دیکھا ہے تو یہ گھر کہیں کا ماحول تھا شیر بیداری کا بھی حضرت سعید میں زید عنہ کے اثرات منتقل ہوئے والدین کے اثرات اولاد میں منتقل ہوتے تو لہذا یہ سعید میں زید رضی اللہ اور غریب ایمان لانے والوں میں سے ایمان لائے حضمر عنہ ان کے گھر کی طرف جب گھر کی طرف گئے تو دروازہ بند تھا قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فاطمہ جن کے خطاب رضی اللہ عنہ ان کے شوہر سعید رضی اللہ عنہ ایک صحابی حضرت خباب بن عرض رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھ رہے تھے اب یہاں برائے سوچے سمجھے ایک بات ذہن میں آ گئی تو واضح میں کہنا اس لیے بات معلوم ہوئی خباب میں عرض رضی اللہ عنہ کے غیر محرم اور اگر شوہر ساتھ ہو تو غیر محرم سے تو پڑھا جا سکتا ہے آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں میرے بھائی یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ پردے کے احکامات لازم نہیں ہوتے یہ دور کی بات ہے اور پردے کے احکامات مدینہ منورہ میں کے لازمی ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کو جہاں براہ راست پڑھو گے وہاں بھٹکو گے گمراہ ہو گئے جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ پہلے کا حکم کیا ہے بات کا حکم کیا ہے یہ سب کی بات ہے اس وقت جا سکتا تو اس کے لیے علماء محب کے تین سے رابطے میں رہنا ضروری ہے اب حضرت جب دستک دی تو آواز پہچانی آواز پہچانی تو خپاب نے عنہ کو تو دیا چھپا دروازہ کھولا حضرت اندر داخل ہوئے اور آپ کے قریب کے بہنوں گربان کو پکڑی گربان پکڑا اور مارنا شروع کر دیا بہن اپنے شور کو چھڑانے کے لیے آئی تو غصے کی حالت میں تھے ہاتھ اس کو بھی لگا دیے بہن کی زخمی ہوئی اور اس کا بھی گنگ بیٹھا جب یہ کیفیت تھی تو پیٹ رہے تھے فرمایا کیوں تم ایمان لائے نبی اسلام کی بات کیوں مانی تو جب یہ خون نکلا فاطمہ رہا تھا اور اپنے خون کو دیکھا تو فوراً کہا کیا عمر جس باپ کا تو خون ہے میں بھی اسی باپ کی خون ہوں اگر تجھے یہ بھی رہے تو میں بھی کہتی ہوں کہ گردن کٹ جائے گی لیکن رابطے کو نہیں چھوڑ سکتی تو اپنے ہاتھ سے پوچھا اب عمر رضی اللہ عنہ نے جب بھی جواب سنا جب خون کی کیفیت ایک اور جذبات سنا تو رک گئے کہ واقعی کوئی ایسی چیز تو ہے تو کہنے لگے کہ وہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی لکھاؤ میں تو انہوں نے سنا کہ تم اس کا ہاتھ نہیں لگا سکتے تو یہ تھا کہ یہ پہلی چودہ آیات تھی جو ایک چیز پہ لکھی ہوئی تھی اور خباتیں رضی اللہ عنہ کو پڑھا رہے تھے میں تم اس کا ہاتھ نہیں لگا سکتے پہلے تم حوصلہ کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا غسل کرنے کے بعد یہ تحریر ان کے سپورٹ کی گئی انہوں نے یہ پڑھا کہ یہ پہلی چودہ آیتیں تھیں اور اس میں جو چودہ آیت ہے اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقعی یہ اللہ سبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے جو قرطور پہ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ یقیناً یقیناً صرف پر صرف میں ہی اللہ ہوں نہیں کوئی عبادت کے لائق میرے سوا بس تم میری ہی عبادت کر اور نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے تو جب یہ ہوئی تو حضرت عمر عمران پہ ساختہ بات سے کہا کہ میں بات سے ایمان لایا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا یہ خالی ہے یہ آیات بنی ہے ذریعہ ان کے ایمان لانے کا اور اس کے بعد حضرت خباب حضرت اللہ جو چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے خدا کی عمر تجھے مبارک ہو کل ہی حضرت نے دعا فرمائی اور آج کی نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی پہلے حضرت نے دعا فرمائی تھی کہ کہ اللہ ابو جہل کے بارے میں فرمایا کا سلام ہے عمر بن ہیشام کہ اللہ کے عمر بن ہیشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے کسی سے اسلام کو تقویت کا تھا فرما کمزوری تھی اللہ نے بذریعہ وہی یہ بات فرما دی کہ عامر بن لیشام ابو پر تو ایمان لانا ممکن نہیں تو پھر نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے کہ اللہ اس کو ایمان عطا فرما تاکہ یہ اسلام کی تقویت کا ذریعہ بنے تو میں کل ہی حضرت نے دعا فرمائی اور آج اس کا نتیجہ ظاہر ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت خباب نے عرب رضی اللہ ساتھ چلے کہ مجھے حضرت کی مجلس میں لے جاؤ جب جلے نے تلوار حضرت کے ہاتھ میں تھی حضرت سے تین دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ کو ایمان لائے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ ہو حضرت کے چچا شہزادے شہزاد جی کی زندگی گزارتے تھے شکار میں رہتے تھے تو شکار کرنے کے لیے گئے تھے تو پیچھا گزار نے نبی علیہ السلاط اسلام کی بےعدبی اور تعلیم کی جب حمزہ رضی اللہ کو گھر تشریف لایا تو لونڈی نے کہا کہ کیا تمہارا خاندان اور کیا تمہارے خاندان کی عزت آج ابو الجہل نے عمر بن حشام نے ابو الحکم اس کو کہتے تھے کہ آج ابو الحکم نے حکمتوں کا بادشاہ اس کو حکمتوں کا باپ کہا جاتا لیکن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک سے جو ابو جہل نکلا ہے تو بس یہ بین الاقوامی نام اس کا ہو گیا تو کہا کہ ابو الحکم نے جو ہے وہ آپ کے بھتیجے کی توہین کی ہے میں تو نہیں سمجھتی کہ آپ کیسے چچا ہیں جو اس توہین کو برداشت کر رہے ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ابھی سامان اتارا نہیں تھا شکار تھا اسی حالت میں تیر کمان ہاتھ میں حضرت بیت بیت بیتلا مسجد حرام میں لے گئے دیکھا کبھی جان بیٹھا ہوا کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کی تدیم کی ہے اور وہ کمان جا کے اس کے سر پہ ماری تو اس نے کہا کہ کیا تو شادی ہو گیا یعنی بے دین ہو گیا کہا کہ ہاں الحمد للہ میں بھی بے دین ہو گیا ہوں حالانکہ نہیں لائے تھے آئے اور آپ نے بھی رہ گاؤں خوشخبری سنائی کہ نتیجے میں نے آپ کا انتقام لیا ہے اور کو یوں سیام رسوا کر کے آیا ہوں کہا کہ چچا اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو میری خوشی اس میں نہیں میری خوشی اس میں ہے کہ آپ حلقہ ایمان میں داخل ہو تو جلا تو میں کچھ میں الحمد للہ حلقہ ایمان داخل ہو گیا تو ایمان رہتی یہ تین دن پہلے کی بات تو اللہ عنہ بھی بہت بہادر اور سالاروں میں سے اور حضرت ہم نے تین دن بعد یہ واقعہ عنہ ہو گیا اب یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے اسم کے اندر حضرات صاحب کرام نے جو اکثریت کی وہ غربا کی تھی بیچارے غلام تھے اب انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں اب عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حیبت تھی اور یہ بات اس سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ زنیرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے علم تشدد کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم تشدد مشہور تھا جو ایمان لاتا تھا اس کا وہ پیٹ تھے اس کو علم تشدد کرتے تھے صاحب یہ فکر مند تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا رخ اس طرف ہے تو یہ بات جب بیان کی تو حمد اللہ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر وہ اچھی نیت سے آ رہا ہے تو بہتر نہیں تو اسی کی پرواز سے آج اس کی گردن ہو رہا ہے عمر رضی اللہ داخل ہوئے نبی علیہ السلام نے پھر سینے پر پکڑا تو میں کہ عمر کسی ارادے سے آیا کا حضرت غلامی کی ہے اور اس کے بعد حضرت ایمان میں داخل ہوئے تو یہ آیات ہیں جو ان کے ایمان کا سفر چار سو چھتیس اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو یہ واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نبوت عطا فرمائی اور صفحہ نمبر چار سو چھتیس کا آخر چار سو سینتیس پہ یہ رکو نمبر دو ہے اور شاہلی صدی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں سفر چار سو سینتیس پہ اللہ نے کہ ہم نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا اور یہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کس طرح سے حفاظت فرمائی تھی میں چار سو اٹھیس تو چار سو سینتیس چار سو تینتیس تو تم دونوں بھائی ہم نے آپ کو بھی نبوت دی آپ کی دعا پہ آپ کے بھائی حال میں دربار میں جاؤ اور اس کو دین کی دعوت دی سمے سفر نمبر چار سو انتالیس پہ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو فرون نے ان کا معاوضہ دیکھا تو یہ کہا کہ جادوگر ہیں اور جادوگروں کے مقابلے کے لیے اور سفر نمبر چار سو چالیس پہ کہ جو لوگ مقابلے میں آئے جادوگر ان نے جب اس پر ایک ہاتھ سمجھ گئے کہ جادو نہیں تو انہوں نے ایمان قبول کیا کہ صاف کر سیدے بھی گر جائے گی اور چار سو چالیس لاکھ چار سو اکتالیس پر انہوں نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کیا ہے اور میں سزا کے طور پر تمہارے جائیں ہاتھ کاٹوں گا اور تمہارے بائیں پاؤں کاٹوں گا اپنے درختوں کے ساتھ باندھ کے سسکا سسکا کے ماروں گا ہزار سے اکتالیس سو نے جواب دیا جو تیرا جی کیا ہے تو کاٹ ہم تو اللہ سے اس بات کی بھی معافی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی لائنی میں اپنے جادو کے ساتھ مصعل اسلام کے مقابلے میں کیوں آئے ہم تو اس گناہ کی بھی اللہ سے معافی چاہتے ہیں چار سو اکتالیس کے آخر اور چار سو بیالیس سے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ ہم نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر آپ بحیرہ تو کی طرف چلے گئے اور سفر چار سو بیالیس سے اللہ تبارک وطالیہ نے اس کی ورکا بھی کو فرمایا ہے اور پھر بنی اسرائیل کی اپنی نعمتیں بیان فرمائیں ہم نے بنی اسرائیل کو کیا کیا نعمت عطا فرمائیں اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انہوں نے ان نعمتوں کے باوجود بچے کی پوجا شروع کر دی اور سفر چار سو تینتالیس پہ اللہ تبارک وطالعہ نے کسی بچے کی پوجا کی ان کی تفریح کو بیان فرمایا اور سفر چار سو تینتالیس کے آخر چار سو چوالیس پر جو پانچواں رقو ہے والم ہارون قبل گی اس میں یہ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بابر تشریف لائے تو ہارون علیہ السلاط والسلام السلام نے ان سے یہ بات کہی کہ میں ان کو روکتا رہا ہوں لیکن یہ بات نہیں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پہ قوم توبہ کے لیے تیار ہوئی سفا چار سو چوالیس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ حضرت موسیٰ السلاط والسلام نے اس بچڑے کو بطور توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کے ساتھ ہی سامنے کو یہ خبر دی کہ آخر سزا بھی تمہارے لیے ہے لیکن دنیا میں تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تم کہو گے لا مثاج کہ مجھے مت چھوا جائے تو اس میں اس کی دنیا کی سزا یہ تھی کہ اگر کوئی انسان اس کو ہاتھ لگاتا تو اس کو بخار ہو جاتا اور جو ہاتھ لگاتا تھا اس کو بھی بخار ہو جاتا اور ایسا بخار ہوتا تھا شدید کی ایسی کپ کپی تاری ہوتی تھی کہ جس پہ قابو ہی پایا جا سکتا تو اس لیے یہ سامری بھی یہ بچڑا بنانے والا تھا یہ بھی کہتا تھا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے کہ بے خیالی میں بھی کسی کا ہاتھ مجھے نہ لگے جاؤں تو اس میں یہ تھا کہ جب کوئی ان کو ہاتھ لگاتا تھا تو اس کی وجہ سے اس کو بخار ہوتا تھا ہاتھ لگانے والے کو بخار ہوتا تھا اس لیے کوئی آدمی کے خیالی میں بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا اور اس کے جو گھر کے افراد تھے اس کو جو کھانا دیتے تھے یوں اس آگے پھینکتے تھے جیسے کتے کے آگے کھانا کیفیت تھا یہ رہا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت جو ہے وہ واقع ہوئی ہے نمبر چار سو پینتالیس سے رقص نمبر چھ ہے کہانی تو اللہ تعالیٰ بات فرمائی کہ قیامت کا من قیامت کا قیام قیامت کا آنا ایسا ناک ہوگا کہ جب باہر یہ بھی اپنی جگہ سے ہی جائیں گے اور یہ بھی ریت کے ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے اور پھر میں قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ سب اللہ کے دل کھڑے ہوں گے اور نگاہیں چھپی ہوئی ہوں گی اور آواز کسی کی بھی نہیں نکل رہی ہوگی اس کے بعد صفحہ نمبر چار سو چھیالیس پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں نبی علیہ صاحب السلام کو قرآن مجید کے آداب سے آداب فرمایا میں جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو سننا چاہیے اور اس کو آپ جو ہے زبان حرکت نہیں دینی چاہیے اور آپ اللہ تعالیٰ سے الباب فرماتے رہیں گے تب بھی اتنی علم کہ اللہ میرے علم کو تو پڑھ مجھے علم نے تو پڑھا اور یہاں اس رقو کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت اعظم علیہ نبی جین علیہ سات والسلام السلام سے جو اشتہاد غلطی ہوئی ہے وہ پھول گئے اور حضرت اعظم علیہ نبی جین علیہ صاط والسلام السلام نے ہم نے ارادے کی پختہ بھی نہیں دیکھی اس میں دو اشارے ایک اشارہ ہے کہ انسان ارادے میں پختہ نہیں تو فرمایا کہ دیکھو جب تم ارادے میں پختہ نہیں تو شیطان کے اثرات تم پہ مرتب ہو سکتے ہیں اس لیے شیطان کے اثرات سے بچنے کی کوشش کرو تو اور دوسری بات یہ اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ انسان میں نے ایک جملہ کیا تھا کہ انسان جو ہے یہ انفیالی مزاج رکھتا ہے انفیالی مزاج یہ ہے کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو سب سے زیادہ اثر قبول کرتی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اشارہ یہ فرما دیا کہ آدم والسلام میں یہ اثرات کہ شہزت آدم والسلام میں یہ اثرات تھے جب یہ اثرات تھے تو ان کی اولاد میں یہ اثرات تھے تو ایک اشارہ یہ دوسرا اشارہ یہ بھی ہے کہ آدم علیہ نبی علیہ علی نے ہم نے اس اشتہادی غلطی کی پختی نہیں دیکھی تو انہوں نے یہ جو اشتہادی غلطی فرمائی ہے یہ ارادے کے ساتھ نہیں فرمائی تو ان کا ارادہ اس کے اندر شامل جو تھا وہ نہیں تھا تو یہاں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی غلطی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشتہادی غلطی فرمایا ہے ارادی غلطی نہیں فرمایا اس بار سفر نمبر چار سو چھیالیس پہ رقو نمبر سات ہے جس میں اللہ تبارک سبارک نے حضرت اعظم علیہ علیہ نبی السلام کی پیدائش اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا اس کا ذکر فرمایا اور پھر اس بات کا ذکر فرمایا کہ شیطان نے اعظم علیہ السلام کو کس قدر برسوں کے ذریعے سے پھسلانے کی کوشش کی ہے سفر نمبر چار سو سینتالیس پہ اللہ تبارک رہے ہیں یہ بات فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت یعنی قرآن مجید اور اللہ کی تعلیمات سے بے رخی اختیار کریں گے ان کی قبل کی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن وہ ان ہونے کی حالت میں کھڑے ہوں گے صفحہ نمبر چار سو سینتالیس کے آخر اور چار سو اڑتالیس کا جلکو نمبر آٹھ ہے ولولا کلیمت سبق نیروبی کا لقان نظامہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس بات کی ہدایت فرمائی کہ آپ استحمل کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں اور اس میں پانچ نمازوں کا اشارہ تنظیم فرمایا ہے اور جمع کہ دنیا کی ظاہری جو شان شوکت ہے اس سے آپ متاثر نہ ہوں اور فرمایا کہ نماز کی پابندی خود بھی کریں اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی پابندی کی توسیم فرمائیں اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ رزق اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے اور تمہارے ذمے جو کام لگایا ہے تو انسانوں کو اللہ کے حکم کی تعمیر کرنی چاہیے اور یہ بات کی فرمائی کہ ان قریب یہ معلوم ہو جائے گا ہر شخص کو اپنی موت کے وقت میں اور پھر موت کے بعد بھی کہ وہ ہدایت پر ہے یا ہدایت پر نہیں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے علمی فیصلہ فرما دیا علیہ السلام کے ذریعے تھے اور جو نہیں مانے گا علمی فیصلہ تو کیا میرے عملی فیصلہ ہوگا کہ یہ اہل باطل ہیں اور یہ اہل حق ہیں صفحہ نمبر چار سو انچاس پہ یہ صورت المجیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اللہ رہے نے پہلے تو قیامت کے آنے کا ذکر فرمایا پھر مخالفین کا اعتراض بیان کیا کہ اسلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ بشر ہیں اور بشر کو ہم نبی کیسے مانیں تو اللہ ہیں میں کہ آپ سے پہلے بھی جس نے تشریف لائے وہ سارے کے سارے بشر تھے مرد تھے اور ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ جو بات معلوم نہ ہو وہ جانے والے سے پوچھ لی جائے سوا چار سو پچاس کے آخر میں جب سوا چار سو پچاس لوگوں کے آخر میں اللہ سوال بتانے میں بات ہمیں جتنے بھی ہم جائے اتنا تشریف لائے اور سارے کے سارے بشر تھے اس بات سوا چار سو پچاس کے رکو نمبر دو ہے وقم قسم نام الفیت انسان متم و انشان آبادہ قوم آخری اس سے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی امتیں تھیں وہ افراطی تھیں ہم جائے مخالفت کرتی تھیں جب ان پہ عذاب آیا تو ان کی ساری اکڑ اور ان کا سارا عروج نکل گیا صفحہ نمبر چار سو اکاون کی اللہ تبار و تعالیٰ نے فرمائی یہ بات فرمائی کہ اللہ تبار و تعالیٰ واضح اللہ شریف ہے اگر ایک کی بجائے دو معبود ہوتے نظام کو دو چلانے والے ہوتے نتیجہ یہ ہے کہ یہ نظام دنیا درہم برہم ہو جاتا پھر نبی علیہ السلاط اسلام کی سالت کبھی تو فرمایا اور صفحہ نمبر چار سو باون پہ یہ بات اشاد فرمائی کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے صفحہ میں چار سو باون پہ یہ رقو نمبر تین ہے اولم یور الزین و ان کی سماوات والارض کانتا رتن فافا تکنا ہما اس کے حوالے سے خاص بات جو قابل بنے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ علم دارا کئی بفار ربو کا بھی کی آپ کافی پائے گا کیا نبی علی السلام آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبار بطالیہ نے فیل کے ساتھ کیا کیا نہیں دیکھا اور یہ واقعہ کہ ابراہ بادشاہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا تو یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے پچاس اور پانچ پچپن دن پہلے کا ہے تو اس وقت اپنی والدہ مائدہ کے پیٹ میں تھی تو اس سے ہمارے بعض حضرات نے نتیجہ نکالا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس کے معنی ہے کہ آپ ابراہت کی تباہی کو دیکھ رہے تھے اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبار و تعالیٰ نے فرمایا کہ علیہ السلام آپ نے نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہا تھا تو آپ نمرود کے دربار جب آپ کی منظر کو دیکھ رہے تھے الحمد للہ یہ لذیل خارج و مل گیا جیسا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے جہاد کے خوف کی وجہ سے راستے میں اللہ ان کو موت دے دی تو آپ ان کو نہیں دیکھا اب اس سے ایک ندیہ نکالا کہ نبی علیہ اللہ سکتا حاضر ناظر تھے اگر حاضر ناظر نہ ہوتے تو اللہ کیوں فرماتا کہ آپ نے نہیں دیکھا جو شام کو دیکھ رہے تھے اب یہ جو آیات پیش کی جاتی ہیں حضرت حاضر نازل ہونے کے بارے میں کہ آپ کو دیکھ رہے تھے کہ کسی کو آپ سامنے رکھیں اس آیت کو دیکھیں اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اولم جلدی کافر کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا وہی دیکھا اولم جلل لذین کافر کیا کافروں نے نہیں دیکھا انت سماوات کا کانتا رکھ کہ یہ زمین اور آسمان یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے یہ بند تھے ہم نے ان کو کھول کے جدا کیا پھر آسمان بنایا پھر زمین بنایا یہ کافروں نے یہ منظر نہیں دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے کی گفتگو کو نمرود کے دربار میں سنا اور دیکھا تو یہ حضرت سے کتنے سال پہلے کی بات ہے چار ساڑھے چار ہزار سال پہلے کی بات ہے اور یہ زمین و آسمان کی پتہ ہے یہ تو اربوں سال پہلے کی بات ہے معلوم ہے کہ کافی تو اس سے زیادہ حاضر حاضر ہو گئے کہ نبی علیہ السلام سے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پچپن دن پہلے کا واقعہ نہیں دیکھا مانی یعنی یار آپ پچپن دن پہلے بھی حاضر ناظر تھے پھر واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے الحمد للہ خارج الم یہ صدیوں پہلے کا واقعہ ہے حضرت صدیوں پہلے حاضر ناظر تھے اور پھر جو نمرود کے دربار کا ذکر ہے وہ ساڑھے چار ہزار سال پہلے کا ذکر ہے تو ساڑھے چار ہزار سال پہلے حاضر ناظر تھے لیکن کافروں سے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آسمان زمین یہ ملے ہوئے تھے بند تھے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ان کو ہدایت کیا تو سب بھی حاضر تھے جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو زیادہ حاضر کون تو معلوم ہوا کہ یہ دیکھنا یہ آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے یہ کافروں سے جو کہا جا رہا ہے یہ عقل سے دیکھنا ہے کہ ایک دیکھنا وہ ہے جو آپ سے دیکھنا ہوتا ہے ایک دیکھنا وہ ہے جو عقل سے دیکھنا ہوتا ہے ایک دیکھنا وہ ہے جو خبر سے دیکھنا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کا دیکھنا خبر سے دیکھنا ہے اور کفار کا دیکھنا یہ عقل سے دیکھنا ہے تو لہٰذا یہاں عقل کے دیکھنے کا ذکر ہے نبی اسلام کا جو دیکھنا ہے وہ خبر سے دیکھنے کا ذکر ہے اور یہ خبر سے دیکھنا کیسا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جنت کی خبر سن کے میرے دل میں جو خوشی کی کیفیت پیدا ہوئی اس میں معمولی اضافہ بھی نہیں ہو سکتا اور اگر میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو نبی السلام کی گفتگو سے میرے دل میں جہنم کا جو خوف پیدا ہوا اس سے معمولی اضافہ بھی نہیں ہو سکتا یعنی خبر سے دیکھنا جو ہے وہ میرے اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے بھی زیادہ قبل ہے یہ ہے تو نبی علیہ السلام کا جو دیکھنا ہے وہ خبر سے دیکھنا ہے اللہ ولی کے ذریعے سے حضرت کو اس کی اطلاع دی اس بعد اللہ و تعالیٰ نے رقو میں اپنی قدرت کے نمونے بیان فرمائے سوا چار سو ترپن رقو میں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ یہ وہ چکھنا ہے آخرت میں بخار کا انجام بیان فرمایا اور پھر یہ بات کی سمجھا سو ترپن کے آخر جام چون میں سکوب کے آخر میں یہ بات فرمائی کہ جن لوگوں نے اپنی دیا چاہتا جو مخالفت کی دنیا کی میں ان کو ہلاکت میں ڈال دیا گیا سفر میں چار سو چون کے رکو نمبر چار ہے کل میں یا پلاؤ کم دل نہائی میں رحمان تو ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون ہے جو بچا سکتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں اور ہمارا کہ یہ مہلت دنیا کی زندگی تک ہے آخر میں تو نظام قائم ہوگا حساب کتاب کا اور ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق اس کو جزا اور سزا دی جائے گی صفحہ نمبر چار سو پچپن پہ یہ رقو نمبر پانچ ہے گئی نا ابراہیم علبین ابلک وقل نہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بیان فرمایا اور سب نے چار سے چھپن یہ بات شاد فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جن علیہ السلام اسلام قوم کے جشن کا دن تھا قوم والے جشن میں گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے بت خانے میں داخل ہو کے تمام بدھوں کو ریزا ریزا کر دیا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا اور جب یہ لوگ واپس آئے اور سیدھے بت خانے میں آئے حاضری دینے کے لیے چلے گا کہ سارے سارے بت تو رضا لیزہ ہیں اور بڑا بت جو ہے وہ موجود ہے اور کلہاری بڑے بتے پر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہوگا ہمارے ماں بدھوں کے ساتھ تو کہا گیا کہ یہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں جو اسی کا کام نظر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ ایک السلام کو بلایا گیا تو حضرت نے ہمارا کہ یہ تم اس سے پوچھو اس سے پوچھو جو موقع پہ موجود تھا تو کہا کہ ابراہیم تم آپ جانتے ہیں یہ تو نہیں بولتے یہ بولتے نہیں ہیں ان کو تم نے معبود کر کے بنا رکھا ہے تو میں کہ جب شرمندہ ہو گئے شرمندہ ہونے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ہدایت بھی آ جاتے کہا کہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے اور اس کو جلایا جائے تو یہاں عجیب جملہ فرمایا اللہ تمہارے بتا رہے ہیں عجیب جملہ ملا کو ہے آلو ہر کہ اس کو جلاؤ اس کو جلاؤ اور جلانے سے کیا کرو ون سرو آئی ہدف تم اپنے معبودوں کی مدد کرو میں اس کو جلاؤں اور اپنے معبودوں کی مدد کرو یعنی یہ حاجت ہوا مشکل کو شاہ مدد کے محتاج جو مدد کے محتاج ہے وہ حاجت ہوا مشکل کو شاہ کیسے ہے سمجھتا سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام کو اس سے محفوظ رکھا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ ان کو ہم نے اساق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یہ بیٹا پوتا تھا فرمایا کہ جو نبی تھے اور یہ سارے کے سارے انبیاء کرام السلام اللہ کی عبادت کرنے والے تھے پھر حضرت بد علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے سفر نمبر چار سو ستاون کے آخر میں اور چار سو اٹھاون پر رکو نمبر چھ ہے وہ لوہن ابن آزاد قبل و سب ابن آزاد روپن جے نا ہوا ہے کر بلازیم حضرت نو علیہ نے دین علیہ صاحب السلام کا واقعہ بیان فرمایا سب جان سو اٹھاون اور ان کے مخالفین کے غلط ہونے کا ذکر فرمایا ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ نبی دین علیہ صاحب السلام کا ذکر فرمایا ان کے ملتا کا ذکر فرمایا پھر حضرت ایوب علیہ نبی دین علیہ صاحب السلام کی تکلیف اور ان کی نجات کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ان کی تکلیف کو بھی اللہ ہی نے دور کیا ہے سفر چار سو انسٹھ پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام علیہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ہزار حضرت بجے کو سمایا اور پھر حضرت یونس جین صدام بجے کو کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کو پکارا کسی اور غنی پکارا اور وہاں کہا کہ لا صلی اللہ علیہ السلام کا سرحانہ والی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی پھر زکریہ علیہ نبینا علیہ السلام کا کو سمایا کہ انہوں نے بھی بیٹے کے لیے کسی اور جگہ سے حاضری نہیں دی اللہ ہی سے دعا کی اور اللہ ہم کو بیٹا تھا فرمایا بھائی جتنے امبیائی کرام علیہ السلام ہیں یہ اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اللہ کے عذاب کا خوف تھے سفر میں چار سو ساٹھ کو اللہ تبار بتا رہے ہیں حضرت مریم رضی اللہ عنہ اور عیسیٰ علیہ السلام بچے کو فرمایا فرمایا کہ یہ اللہ کی فضرت کی نشانی ہے اور صفحہ چار سو ساٹھ کے ذریعے فون نمبر ساٹھ ہے میں یہ عمل میں اس کا لحاظ ہوں مبین جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کے ساتھ فرمائی کہ جو آخر کے لیے محنت کرے گا نیک عمل کرے گا شاید یہ اس کا سیدھا درست ہو میں اس کی محنت اللہ تبار تعالیٰ قبول فرمائیں گے اس بات اللہ تبارک نے ذکر فرمایا اور پھر قیامت کے دن جہنم کا ذکر فرمایا اور نمبر چار سے فرمایا کے یہ بھی شرک کرنے والے بھی اور جن کو یہ اللہ کی وجہ حاضر سبا مشکل مانتے ہیں اور جنہوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے یہ معبود بھی جہنم میں ہوں گے تو اس پہ بھوپال نے ایک اعتراض کیا کہا کہ یہ تو جہنم میں ہوں گے تو عیسیٰ علیہ جین علیہ السلاط السلام کو جو معبود مانتے ہیں وہ تو جہنم میں ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو جہنم میں ہوں گے تو بعض قبائل وہ ہیں جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں اور ان کو حاضر ضوابط مشکل گسا مانتے ہیں کہ یہ جہنم میں ہوں گے تو یہ فرشتے بھی جہنم میں ہوں گے اور بعض لوگ اگر حضیر علیہ السلام کو مانتے ہیں تو پھر ایسی جنگ ایسی جنگ میں تو لطف آ جائے گا جہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں حضیر علیہ السلام بھی ہوں یہ لوگ بھی ہوں اللہ ولی بھی ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے تو کسی جتنے بھی ہیں کہ کیونکہ انہوں نے تمہیں شیر کی دعوت نہیں دی یہ تو سارے توحید کی دعوت دیتے رہے فرمایا کہ یہ تو جہنم کی آواز نہیں سنیں گے کہ جہنم ہاں وہ لوگ جو تمہیں شیر کی دعوت دیتے رہے تعلیمات دیتے رہے یا جن کو تم نے شیاطین کی دعوت پر معبود بنا رکھا یہ معاملہ ان کا ہے پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا خوش نصیب ہیں جو ان کے ذریعے سے لاتے ہیں اور سب اچھا بات کہ نبی السلام آپ جو ہیں وہ ان کو دین کی بات پہنچاتے رہیں اور پھر یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کے حق اور باطل اہل حق اور اہل بات میں فرق فرما دے اللہ کے نبی کی بات کو کیسے نظر انداز فرمائیں اللہ تبار کیسے اس دعا کو قبول نہ فرمائیں تو یقیناً یہ دعا قبول ہوگی اور نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ مخالفین ہیں ان کا انجام ہلاکت ہے آخرت میں یقینی ہے اور دنیا میں بھی اللہ کی حکمت کے تحت ہے صفحہ نمبر چار سو باسٹھ پہ یہ صورت الحج ہے بیان بیان سمجھ سمجھ تو یہ صورت الحج ہے سبھا چار سو باسٹھ پر اور اس کا پہلا رحو ہے سبھا چار سو باسٹھ چار سو تریسٹھ پر اور بل شیخر اس پہ اللہ تبار تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر پیش فرمایا اور صفحہ نمبر چار سو ترسٹھ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل یا اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور صفحہ نمبر چار سو چونسٹھ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کا آنا یقینی ہونا بیان فرمایا ہے صفحہ چار سو چونسٹھ کے آخر چار سو پینسٹھ کا یہ رکو نمبر دو ہے قبیم اللہ میں یا بجلہ علا حق اس میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ منافقین دین کی حمایت بھی کریں گے تو اپنے مفاد کی وجہ سے کریں گے اور جب مفاد نہیں ہوگا تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے صفحہ نمبر چار سو پینسٹھ پہ اللہ تبارک یہ بات اچھا فرمائی کہ اللہ اپنے دین کا کام کرنے والوں کی یقیناً مدد فرماتے ہیں اور یہ بات بھی فرمائی کہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کا انجام برا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں اس وقت نبی جو اہل پاشو جو دنیا کے اندر موجود تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ تمام مخلوقات اللہ کے ساتھ کر رہی ہے کر رہی ہے اور سب نمبر دار سے اللہ تبار تعالیٰ نے بات فرمائی کہ یہ دو گروہ ہوں گے قیامت کے دن انجام کے اعتبار سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا کہ جن کو لباس چڑھایا جائے گا گندک کا اور گرم کھولتے ہوا پانی ان کے سروں سے سروں سے دیا جائے گا اور جس کی وجہ سے ان کے پیٹوں کے اندر کی جو چیزیں ہوں گی وہ بھی پگھل پر باہر نکل آئیں گی اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے شیطان کے ہوں گے جہنم کی آگ میں اور وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی سفر چار سو چھیاسٹھ پہ یہ رقو نمبر تین ہے اور چار سو سڑسٹھ پہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک اعمال والوں کے لیے نعمتیں بیان فرمائی ہیں اور سفر چار سو سڑسٹھ کے رقو کے آخر میں اللہ تبار و نے ایک ذاتی کا بیان فرمایا فرمایا کہ بیت اللہ میں یعنی مسجد حرام اور اس کی حدود میں جس طرح سے نیکی کا ثواب ایک لاکھ ہے کہ وہاں کی نا فرمانی اور گناہ کا آزاد بھی اسی نسبت سے ہے سفر نمبر چار سو سڑسٹھ سے یہ ایک نمبر چار ہے بےنا ابراہیم مکان البئی کی اللہ کی شیخی شیعہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اللہ نبی دین علیہ السلام کا ذکر فرمایا جس نے فرمایا کہ اللہ کے حکم پر انہوں نے اللہ کی تعمیر فرمائی اور پھر انہوں نے حج کا اعلان فرمایا پھر اللہ تبارک بتا رہے ہیں یہاں حج کے سلسلے میں بعض مسائل بیان فرمائے ہیں اور قربانی صاحب فرمایا ہے سفر نمبر چار سو اڑسٹھ پہ یہ رقو نمبر پانچ ہے بھائی کلی امت انجالنا منصفہ اس سے اللہ تبارک بتا رہے ہیں قربانی کے بارے میں مزید ذکر فرمایا اور سفر چار سو نواسی پہ یہ بات اشاعت فرمائی کہ نہیں جنا اللہ لحما ولا جما ہوا ولا کی جنا لو تقوام بھی نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان جانوروں کا گوشت بھی نہیں پہنچتا اور ان کا خون بھی نہیں پہنچتا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا تقوی دیکھتا ہے کہ اللہ کو تقوی پہنچتا ہے جو تمہارے دل کے اندر یہاں ایک بات جو ہے وہ گزارش کر دوں کہ وہ لوگ جو ایسے باتیں ہیں ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ دیکھیے جو آپ کے سمجھائیں گے قربانی کے موقع پہ لیکن آپ نے یہ پندرہ ہزار کا بیس ہزار کا جانور قربانی کیا قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے لہٰذا ان جانوروں کا نہ خون اللہ کو چاہیے نہ کا گوشت چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارا طقوع دیکھتے ہیں تو تقوع یہ ہے کہ یہ کس کے لیے ہے یہ انسانیت کے لیے تو قربانی کرنے کی وجہ معاشرے میں دیکھو کوئی بیوہ ہے بیچاری کسی بھی بچی کی شادی ہونی ہے اور کوئی غریب ہے جس کا کھانا پینا مشکل ہے تو یہ دس پندرہ ہزار کا یہاں خرچ کرنے کی وجہ یہ اس کو دیکھیے اب حالانکہ یہ جو مفہوم بیان کیا گیا ہے یہ اصل مفہوم میں الحاظ ہے تو یہ کپڑے الحاظ کے ساتھ ہے جہاں اللہ تبار مطالعہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو قربانی کا حکم دیا ہے کے کہ اللہ کو گوشت چاہیے کہ اللہ کیا ہے اللہ تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہو یا اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہو تو لہٰذا یہ اللہ کے حکم کی تعمیر کا امتحان ہے کہ اللہ نے فرما دیا قربانی کریں تو اللہ کے بندے ہیں اللہ کو معلوم ہے تو غریب ہے ان کی مدد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو لہٰذا اللہ کا جو حکم ہے تو ہم نے جس ذریعے اور جس صورت کا حکم دیا گیا ہے ہم نے اسی صورت کو اختیار کرنے اور یہاں اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا زکوٰۃ کا معاملہ ہے قربانی کا معاملہ ہے تو جو احکامات ہیں ان کی تعمیر ہمیں کرنی ہے اور باقی جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اس میں سے غربا کی بھی مدد کریں بیوہ کی مدد کریں تو اس میں روکا ہے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کے اندر آپل کا استعمال کر کے اور اس کی تعبیریں نکالنا یہ کفر الحاظ ہے جس سے اجتناب ضروری ہے سفر چار سو انہتر کے آخر اور چار سو ستر سے یہ رکو نمبر چھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا اور فرمایا کہ وہ جہاد کے لیے نکلے اور یہاں سب چار تو ستر اللہ نے جہاد کی حکمت جان فرمائی کہ اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو جتنی عبادت گاہیں ہیں یہ دنیا میں آپ کو دکھائی نہ دیتی فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب اللہ ہم کو اقتدار ادا فرماتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ابو بالمعروف نہیں علی منکر کا شعبہ قائم کرتے ہیں طالبان کو جب اللہ نے حکومت کی یہی تین کام ہے جو انہوں نے وہاں اپنے اپنی حکومت کے اندر کیے ہیں تو اللہ تبار و تعالیٰ نے بعض قوموں کی ہلاکت کا یہ تو فرمایا عبرت کے لیے اور سب امریکہ صحیح ستر پر یہ نمبر سات ہے کلیا یمنا رحم نذیر المبین اس پہ نبی علیہ السلام کی رسالت کا ذکر فرمایا ہے اور سفر نمبر چار سو بہتر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات احساس میں آگے دینے دیا رہے ساتھ اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں صفحہ نمبر چار سو بہتر کے آخر اور چار سو تہتر اس رکو کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور نیک اعمال والوں کا اچھا انجام کوپر اور انکار والوں کا برا انجام بیان کروایا صفحہ نمبر چار سو تہتر پر یہ رقو نمبر آٹھ ہے والذین حاضروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیاوی انعامات بیان فرمائے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار کو چھوڑا اور اللہ کے راستے میں قتال کیا اور اس راستے میں ان کی شہادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں ہیں گھر بار کو چھوڑ کر تو میں اللہ ہم کو کی حسن عطا فرماتے ہیں اور جن کی شہادت ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی جگہ سے داخل فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے راضی ہوں گے اللہ نے ان انجام بیان فرمایا اس بات اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے اور قدرت سے نمونے بیان فرمائے ہیں اور سفر نمبر چار سو چوہتر پر یہ رقو نمبر نو ہے الحمد سخر اللہ اسی طرح اللہ نے اپنی قدرت کے نمونے بیان فرمائے زمین کے حوالے سے سمندر کے حوالے سے کشتیوں کے حوالے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور موت کے حوالے سے اپنی قدرت کے نمونے بیان فرمائے ہیں اور سفر نمبر چار سو پچہتر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کی وجہ جن کی تم عبادت کرتے ہو جن کا تم حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں سفر نمبر چار سو پچہتر کے آخر چار سو تہتر پر یہ رکو نمبر دس ہے یا یمنا ہوئی بولی ہم کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی میں کہ جن کو تم حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو کیا فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو کیا یہ سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے ہیں فرمایا مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا لے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے چار سو چھہتر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے اور جہاد کا حکم فرمایا ہے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے والد تھے انہوں نے تمہارا نام لیگ رکھا اور ہوا کا اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تو تمہیں مسلمین سے مراد ہے فرما برداری کرنے والے تو تمہیں اسلام کی لاش رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل فرما بردار ہونا چاہیے صفر نمبر چار سو سب طرف یہ صورت المؤمنون ہے اس کا پہلا رکوع ہے بسم اللہ رحمان الرسیم المؤمنون اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات اور خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ ایمان والے جو جو پختہ ایمان والے ہیں قبا و نماز میں خوشو اختیار کرتے ہیں اور نماز میں خوشو کی جو وضاحت حضرت عبداللہ بن اللہ رضی اللہ فرمائی فرمایا کہ نماز کے اندر کرتے ہیں اور نماز کے اندر چائیں بائیں دیکھتے ہیں اور غیر خضولیات سے یہ اعراض کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں اور اپنی شنگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں اور فرمایا کے لیے امانتوں کا خیال رکھتے ہیں عہد کو پورا کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے یہی خوش نصیب ہیں جو جنت کے وارث ہیں اللہ ہم اللہ مجھے اور آپ ہم خوش نصیب ہم بنا دیں اور سوائیں جاتے ستر پہ ڈیڑھ چار شاد کر پہ انسان کی پیدائش سے مختلف مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں پھر اللہ نے اپنی قدرت کے نمونے بارش کے لحاظ سے اور کی پیدا پیداوار کے لحاظ سے اور جالوں کے اعتبار سے اللہ و وطالیہ نے اپنی قدرت نے بیان فرمائی ہے سفر نمبر چار سو اٹھتر کے آخر چار سو آفر کے نمبر دو ہے غلط الحمد علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ نبی کی نعرے فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا کہ کس طرح سے ان کے مخالفین کو اللہ نے خلاف فرمایا صفحہ میں چار سو اسی پہ رقو نمبر تین ہے بقول ملو من کو مثلاً آخر اس میں بھی اللہ تبارک بتا رہے ہیں ان کی ہلاکت کے ذکر کو بیان فرمایا ہے اور صفحہ نمبر چار سو اکاسی پہ یہ رقو نمبر چار ہے یا رسول و قرو محنت کو یہ جو عام الشاریہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کا مقصد بیان فرمایا ہے فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اس کے حلال کھاؤ تاکہ اس کی وجہ سے نیک اعمال کرنے میں آسانی ہو سفر چار سو بیاسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کچھ نصیبوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کی اطاعت حکومت برداری کرتے ہیں ان کی صفات بیان فرمائیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار سو بیاسی چار سو چھیاسی پہ نا فرمانوں پر اپنی دنیاوی آزاد کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد صفحہ نمبر چار سو چوراسی پر یا رقو نمبر پانچ ہے بہ و لذیٰ اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے اس سے سننے کی دیکھنے کی سوچنے کی قوت عطا فرمائی لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتا اپنی صلاحیتوں پر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک وطالعہ نے قیامت کا یقینی ہونا بیان کیفیات اور کی مختلف صفات کو بیان فرمایا ہے سفر نمبر چار سو پچاس کی رکو نمبر چھ ہے اللہ تبارک وطالعہ نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے اللہ کی پڑھا میں آنا ضروری ہے اور فرمایا کہ موت کے وقت انسان اپنی غلطیوں پر اعتراف کرے گا لیکن یہ اعتراف اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا سفر نمبر چار سو چھیاسی پہ اللہ تبارک وطالعہ نے آخرت میں کی کیفیت کو بیان فرمایا اور اس کیفیت میں یہ بات اشاد فرمائی اس وقت کا اعتراف کریں گے کہ ہماری بد بختی میں اللہ کا حکم نہ مانا فرمایا کہ یہ پھر جہنم کے اندر اللہ تبار وطالعہ کو پکاریں گے اور اللہ تبارک بطالوں کو پکارنے سے پہلے جو جہنم کے ذمہ دار فرشتے ہوں گے ان کو متوجہ کریں گے بہت عرصے کے بعد ان کے متوجہ ہوں گے تو کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے وہ کہیں گے آئے تھے تو پھر کہا کہ پھر کسی حالت میں تم پڑے رہو پھر ان کو خیال آئے گا کہ یہ بات ہم سنتے تھے کہ اللہ کو براہ راست پکارا جائے تو اللہ سنتا نہیں اللہ کو پکاریں گے تصویر میں یہ بات آتی ہے کہ وہ تقریباً چالیس سال کا اللہ کو پکاریں گے چالیس سال کی پکار کی بات اللہ تبارک جواب دیں گے یہاں آپ کا کہتے ہو وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایک لمحہ میں تیری نافرمانی نہیں کریں گے تو اللہ تبارک مطالعہ فرمائے گا کہ یہ ہمارا ضابطہ نہیں اور یہاں عجیب جملہ ہے کہ حصہ اور میں دلیل ہو کر اسی حالت میں پڑے رہو اور آج کے بعد مجھے پکارنا بھی نہیں فرمایا کہ اس کے ساتھ ہی یہ تو ایک حکم ہو گیا جس کو تشریحی حکم کہتے ہیں اور ایک اس سے تقریری حکم کی کیفیت ہوگی کہ ان کے جتنے سوراخ ہیں یا منہ ہے کان ہے ناک ہے یہ سارے بند ہو جائیں گے اور ان کے اندر کتے کی آواز گونجے گی اور وہ باہر نہیں نکل سکے گی اندر ہی دماغ میں گھومتی رہے گی اللہ کے بعد بتانا سمایا کہ تمہاری حالت یہ تھی کہ وہ لوگ میرے بندے تھے تم دنیا کی زندگی میں ان کا مذاق ہو کرتے اور سبھن بچہ استاد اللہ تبارک بتا رہے ہیں فرمایا میں تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں اور اس پوری کائنات کو جو ہے وہ فائدہ فضول پیدا کیا ہے نہیں اللہ کا کوئی کام فضول نہیں اور اس رخو کا اختتام اللہ نے فرمایا رب ربر و خیر الرحمین کی تعلیم پر کہ اللہ تبار کیجیے رہتی ہے میرا بخش فرما بخش فرما تو بہترین رحم کرنے والا ہے اور یہ جو آپ آیات ہیں صورت المومنون کی آپا حسب تم انما خلقناکم آوتم وانکم الینا لا ترجعون یہاں سے لے کر رب اغفر حمان کا بخر رب اغفر حمان کا خیر رحمین کا ان چار آیتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی اولاد ہے یا شوہر ہے یا بیوی ہے اور وہ اطاعت گزار نہ ہو تو ہمیں بھی یہ پڑھ کے ان کے کان میں دم کر دیا جائے بتا کے تو کم نہ کیا جائے نہیں تو معاملہ کچھ اور کا اور ہو جائے گا موقع سے فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ دم کیا جائے کہ حضرت عبداللہ بن اللہ عنہ کے حوالے سے آتے ہیں کہ حضرت دیے جا رہے تھے کہ حضرت نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس پہ جنوب کے اثرات ہیں تو حضرت پہ جنوب کے اس پہ نوجوان پہ جنوب کے اثرات ہیں تو حضرت سے گزارش کی گئی حضرت کی کیفیت ہے تو حضرت عبداللہ بن رضی اللہ نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کے کام میں دم فرما دیا درست ہو گیا لوگوں نے ابھی اسلام سے ذکر کیا کہ حضرت انہوں نے کیا پڑھا تھا اب جب اسلم عالم الغیب ہوتے تو فرما دیتے کہ انہوں نے یہ پڑھا تھا فرمایا کہ مسعود آئیں گے تو سے پوچھ لیں گے کیا پڑھا تھا تو عبداللہ بن رضی اللہ نے شکر ہے تو حضرت نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ آخری چار آئے تھے کلم امیر کی پڑھی تو نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں نہیں جانے اگر یہ اخلاص کے ساتھ پہاڑ پر پڑھی جائیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل چاہیے سفر نمبر چار سو ستاسی کے آخر چار سو اٹھاسی کے یہ صورت نور ہے اس کے پہلے رکو میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دینا کی سزا اس کے بارے میں حساب سے بیان فرمائے ہیں سفر نمبر چار سو نواسی پہ رکو نمبر دو اور رکو نمبر چار سو نوے پر یہ رکو نمبر تین ہے یہ سونا آیات ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ نے خاص واقعہ پر نازل فرمائے اور یہ خاص واقعہ جس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے پانچ ہجری یا چھ ہجری کا ہے پانچ ہجری یا چھ ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام وسلم ایک قبیلہ ہے بنو المستلق جس کا کام یہ تھا کہ راستے میں گزرنے والے قافلوں پر حملہ کیا کرتے اور ان کو لوٹ لیتے تھے نبی علیہ السلام نے بارہا تنظیم فرمائی لیکن وہ بات نہ آئی نبی علیہ صاحب السلام نے اچانک ان پہ حملہ کروایا اس سفر کے لیے آپ نکلے تو اس غذبہ کو غذبہ بنیاد مستل کہتے تو نبی السلام جہاز کے لیے تشریدیں گئے تو اس میں جاتے ہوئے ایک واقعہ ہوا ہے ایک واقعہ آتے ہوا ہے جب تشریح گئے تو ہر سفر میں حضرت کسی نہ کسی وجہ مظاہرہ ساتھ چلے جاتے تھے اس لیے کہ نبی علیہ السلام مردوں کے لیے نبی عورتوں بھی ہے تو زوجہ مختارہ رضی اللہ عنہا تو بن کے خواتین کے مسائل اور اللہ تبار و تعالیٰ نے ہم کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ کس سفر میں چاہیں اور جس زوجہ محترمہ کو چاہیں آپ اپنے ساتھ لے جائیں یا کہ نبی علیہ ساتھ السلام یوں نہیں فرماتے تھے کہ میں فلاں کو لے جاتا ہوں تو حضرت ان کی موجودگی میں قرآن فرماتے تھے تاکہ کسی کی دل میں رنجش پیدا نہ ہو تو اس سفر میں بنو والے میں جب حضرت شبے جانے لگے تو قرآن حضرت عائشہ کا نکلا حضرت جب چلنے لگے تو انہوں نے اپنی بڑی ہمشیرہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ سے ہار مانگا کہ آپ مجھے اپنا ہاتھ دے دیں تو میں حضرت کے ساتھ جا رہی ہوں واپس آئیں گی آپ واپس دے دوں اب اس ہار کے لیے بخاری شریف میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ علاقہ ہے یہاں ایک بات اور بھی میں آج کر کہ یہ حاج جو ہے اس کو ہےلادہ کہا ہے ہمارے وہ حضرات جو تقریب کے تقریب کی مخالفت کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک وطار نے ہمیں انسان بنایا ہے علاجہ جو ہے جو پٹے کو کہتے ہیں اور ہم تقریب کرتے ہیں تقریب کے معنی ہوتے ہیں اپنے گلے میں پٹا ڈالنا تو پٹا تو جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے تو لہذا تقریر کرنا اپنے آپ کو انسانیت کے مقام سے گرا کے جانور کے مقام پہ لا رہا ہے تو اس وقت موضوع تکلیف تو نہیں ہے میرا لیکن میں ایک بات یہاں ارد کر رہا ہوں کہ کلاجا کے معنی پتے کے منہ کلاجا کے معنی گلے میں ڈالنے کی چیز کے ہیں اگر انسان کے گلے میں ڈالا جائے گا تو زینتی ہار معنی ہوں گے اور اگر وہ جانور کے گلے میں ہوگا تو معنی پٹے کے ہوں گے تو یہ قلعہ کلا خود بخاری شریف میں زینتی ہار کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ کلاجا کے معنی پٹا ہے اور یہ جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے تو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ نسبت بدلنے سے معنی بدلتے نسبت بدلنے سے کیفیات بدلتی دیکھیے میں ایک مثال حد کر دیتا ہوں نسبت بدلنے سے معنی بدلتے ہیں ایک مثال یاد کر دیتا ہوں نسبت بدلنے سے کیفیات اور نتائج بدلتے ہیں ایک مثال یاد کر دیتا ہوں دیکھیے آپ سب اور کوشل میں پڑھتے ہیں فصلی سلی سلی کا تو نماز پڑھ تو جب آپ دوشی پڑھتے ہیں اللہ محمد سلی علا محمد اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز پڑھ یہاں مانی آپ کریں گے کہ نبی اسلام پر رحمت نازل فرمائے تو یہاں سلی کے معنی رحمت نازل فرما وہاں سلی کے معنی تو نماز پڑھ کیوں وہاں مخاطب انسان ہے یہاں کتاب اللہ سے تو بدلنے کے معنی تبدیل ہوتی اور کیفیات تبدیل ہوتی ہیں بدلنے سے کہ اللہ و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے متقبیر اور آپ اللہ کے لیے متقبر کا ذکر فرمائیں تو یہ عبادت ہے اور اگر آپ اپنے صدر محترم کو متقبر کہہ دیں تو یہ جرم ہے اور آپ جیل کے اندر ہوں گے تو معلوم ہوا کہ انسان کے لیے متقبر ہونا ایب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے متقبر ہونا ہے تو نسبت بدلنے سے نتائج اور کیفیات کی تبدیلی پیدا ہوتی تو اسی طرح زیادہ اگر انسان کی نسبت سے ہے تو یہ ہار کی مانی ہے اور اگر یہ قرادہ جانور کی نسبت سے ہے تو اس مانی پٹے سے ہوں گے پھر ایک بات اور بھی قابل اور ہے کہ چلو ہم ان حضرات کے دلدین کے لیے مان لیتے ہیں کہ تقریب کے معنی اپنے گلے میں پٹا ڈالنے کے اگر معنی اس کے ہیں نہیں پھر میں ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کا موضوع نہیں ہے یہ تکلیف میرا تو اپنے گلے میں پٹا ڈالنا اپنے آپ کو جانور بنانا تو جو جانور ہیں پٹے والے ان کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے معاہدہ میں اللہ نے فلاح فرمایا کہ جو پٹے والے جانور ہیں یہ مخصوص جانور ہیں جن کو مجھ سے نسبت ہے ان جانوروں کا بھی ادب احترام کرنا چاہیے تو اللہ کا بار بتا رہے ہیں ہمیں ہمارے بارے میں آپ کو یہ تاقید کر دی کہ آپ کو ہمارا ادب احترام کرنا چاہیے جب تقریب کرنے والوں کا ادب احترام ضروری ہے تو ان کے امام اللہ علیہ کا ادب احترام کتنا ضروری ہوگا پھر ایک بات یہ بھی قابل ہے چلو آپ کی زندگی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پٹا ڈالا ہے جانور کے گلے میں پٹا کیوں ڈالا جاتا ہے جانور کے گلے میں پٹا ڈالے جاتے ہیں دو مقصد کے ایک مقصد یہ ہے کہ کوئی چور اچکا اس کو لے نہ جائے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کی وجہ سے ادھر ادھر منہ نہ مار سکے تو لہٰذا یہ جو پٹا ہم نے ڈالا ہے گلے کے اندر وہ بھی اس لیے کہ تاکہ ہم نفس پرستی سے بچ جائیں اور چور و کا جو شیطان ہے وہ ہمیں اغوا نہ کر سکے تو شیطان کے اغوا سے بچنے کے لیے اور نفس پرستی سے بچنے کے لیے اس سے یہ مستحسن ہے یہ قابل اعتراض نہیں ہونا چاہیے تو بارہ حضرت رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ لیا ہار لیا سفر میں تشریف اب یہ کہا کہ اس وقت پڑھتے کے احکامات نازل ہو چکے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک ڈولی میں تشریف فرما ہوتی تھی اور جس ڈولی کے پردے ہوتے تھے تو یہ طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی یہ ڈولی نبی علیہ السلام کے خیمے میں رکھ دی جاتی تھی اور عائشہ رضی اللہ اس میں تشریف فرما ہو جاتی تھی پھر یہ ڈولی سواری پہ رکھ دی جاتی تھی اور جہاں اترنا ہوتا تھا تو یہ ڈوڑی اٹھانے والے ڈوڑی اٹھا کے خیمے کے اندر رکھ دیتے تھے وہ باہر چلے جاتے تھے تو الفظت رضی اللہ لڑ ڈوڑی کے خیمے میں تشریف فرما ہو جاتی تھی اب یہ سفر میں ایک جگہ پر تھے جب اثر کے قریب رکے ہیں تو یہ قافلے جو تھے یہ اثر کے قریب پڑاؤ کرتے تھے اور کے نماز کے وقت میں پھر وہاں سے روانہ ہوتے تھے تو یہ ایک جگہ پہ جا کے کافل رکا تب ایک جگہ پہ جا کے کافلا رکا تو نبی نظیر السلام کا خیمہ لگا دیا گیا اور رضی اللہ عنہ کی ٹولی یہ اندر رکھ دی گئی اب اس اسلام صحابہ کے رام نے اطلاع کی کہ حضرت گرد و نواز کے اندر پانی نہیں ہے وہ بھی کرنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے کھانا پکانا بھی ہے تو پانی کی ضرورت ہے پینا بھی ہے اور پانی نہیں ہے اور یہ کافی یہ پڑاؤ کیا کرتے تھے اس جگہ پہ جہاں پانی قریب ہوتا تھا پانی چکے حضرت نے بنایا کہ پانی نہیں ہے جس ہوا میں تو پھر آگے چلو اب صحابہ گھر ہم نے اپنے سامان جو اتارے تھے دوبارہ جانوروں پہ باندھ دیے سواریوں پہ رکھ دیے اور تیار ہو کے کھڑے ہو گئے اب ایسے رضی اللہ عنہ نے یوں اپنے سینے پہ ہاتھ مارا فرمانے لگی کہ وہ ہاتھ کہیں گر گیا ہاتھ گر گیا اب وہ ہاتھ تلاش کرنے لگی نبی علیہ السلام کے اسلام بھی ان کی معاملت فرماتے رہے لیکن ہاتھ نہ ملا تک حال کیا جیسے آلتی پالتی سے بیٹھنا جس کو ہماری زبان میں کی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں تو اس طرح سے بیٹھ گئی السلام نے اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھا حضرت کو اب حضرت صاحب ہم تیار کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے ابو کہا کہ حضرت یہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے پورا کافی تیار کھڑا ہوا ہے بکر وہ کافی اللہ عنہ غصے کی حالت میں اندر تشریف لائے جب اندر نصیب رہ خیمے میں تو دیکھا بیٹی کو بیٹھا ہوا تو یہ پتلیوں کے نیچے جو جگہ ہے اس جگہ پہ حضرت نے زور زور سے ہاتھ مارا جب ہاتھ مارا تو اگر ایسے میں ہیں تکلیف تو مجھے بڑی ہو رہی تھی لیکن میں اپنے آپ کو روکے ہوئے کی حرکت سے کہ حضرت بے آرام نہ ہو جائیں اس حرچہ میرے ساتھ اسلام کی مبارک آنکھ کھلی اگر میں اگر کیا بات ہے وہ حضرت اس کی وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا ہے کہ نماز پڑھنی ہے نماز جا رہی ہے وضو کرنا ہے وضو کا پانی نہیں ہے تو اللہ کا بتا رہے ہیں آیت کرنے کا ایمان والے پریشان کیوں ہوتے ہو اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو کر کے نماز پڑھا اس پہ حضرت بن وزیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ و بغیر رضی اللہ عنہ آپ کا گھرانہ گھرانہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کی بے شمار رحمت ہوئی ہے تو یہ تجمم کا حکم یہ یعنی رعایت کسی امت کے لیے نہیں یہ اس امت کے لیے ہے کی ہوئی ہے اب اس کے بعد وضو کی وجہ سے یمن کر کے نماز تو ادا کر لی اب ہار نہیں ملا اب چلنا چاہیے جب چلنے کے لیے اونٹ کو کھڑا کیا تو وہ ہار اس کے نیچے بڑا ہوا تھا اب اس کے بعد بھی معلوم ہو گئی کہ مگر عالم الغیب ہوتے سمجھ تھے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہار جو ہے یہاں بڑا ہوا ہے معلوم ہوا کہ حضرت بھی معلومات یہ تو واقعہ ہوا جاتی آتے ہوئے جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اسی طریقے سے نویکا اسلام نے جب ایک جگہ پڑاؤ فرمایا ہے تو وہاں سے چلنے کے لیے صبح کا وقت تھا صبح وہاں سے روانہ ہونا تھا اب ایسے حاجت کے لیے تشریف لے گئی جب حاجت کے لیے تشریف لے گئی تو حاجت فارغ بھی اندھیرا تھا تو اٹھی ہیں دیکھا کہ ہار نہیں ہے تو ہاتھ تلاش کرتی رہی لیکن ہار نہیں ملا کچھ روشنی ہوئی تو پھر ہاتھ ملا ان کو اس اصلا میں نبی علیہ صاحب سے جب ہم دے چکے تھے تو یہ بھی بہت دکھی پر جس ان کا بہت لاغر تھا اور عمر بھی کم تھی تو جو ڈولی اٹھانے والے آئے تو انہوں نے سمجھا کہ اس میں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے ڈولی اٹھائی اٹھا کے سواری پہ رکھ دی کافرا روانہ ہو گیا جب آئے کر دیا رانا اس جگہ پہ آئی تو دیکھا کہ کافرا روانہ ہو چکا ہے اب اس زمانے کے اندر سڑکیں تو تھیں تو ہمارا کہ میں یہاں سے جاؤں میں جانے کس راستے سے جاؤں اور حضرت جب بھول گے دیکھیں گے تو میں نہیں ہوں تو کسی کو بھیجیں گے میرا معلوم کرنے کے لیے تو معلوم ہے کس راستے سے پریشانی ہوگی بہتر ہے کہ اسی جگہ پہ میں ٹھہر جاؤں تو حضرت حضرت اللہ ہاں اسی جگہ پہ ٹھہر نبی علیہ السلام وسلم کی حکمت عملی کی ہے ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی محتر علیہ وسلم قبیلے کے تھے بزرگ صحابی تھے تربیہ اسلام نے ان کی ذمہ داری یہ فرمائی تھی کہ جب قافلہ کسی جگہ چلوانا ہو تو آپ نے اتنی دیر کے بعد وہاں سے چلنا ہے اور یہ جائزہ لیتے ہوئے چلنا ہے کہ کسی بھی کوئی چیز اگر رہ گئی ہو تو وہ ساتھ لیتے ہوئے آنا ہے تو سفان میں مسلح ہو جب اس وقت کے مطابق وہاں پہنچے تو دیکھا کے سامنے ایک لکڑی پڑی ہے اشر ذران ہاں کس حالت میں ذکر کرتے کرتے تو میں نیند آئی تو انہوں نے جب قریب آئے سمجھا کہ جب پڑی ہے جب قریب آئے تو دیکھا تو جو کیونکہ ان کو دیکھا ہوا تھا پردے کے احکامات سے پہلے تو انہوں نے قریب آ کے ہاتھ نہیں لگایا جگائے نہیں ہے وہی کھڑے ہوئے جیسی نظر پڑی زور سے پڑھا حضرت ایسے کی آنکھ کھل گئی تو سب سے پہلا جو کام کیا وہ کیا تھا کیا حضرت سب سے پہلا جو کام کیا اپنے چہرہ چھپایا کہ یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا ضلع نے سب سے پہلے اپنا چہرہ چھپایا اور یہ جملہ بھی میں نے آج کیا ہے کہ انہوں نے پردے کے احکامات سے پہلے دیکھا ہوا تھا تو اگر چہرہ چھپانا ضروری نہیں تھا تو یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ چہرے کا پردہ دکھانی نہیں تو ان کو دیکھتے ہی رہتے تھے نہیں لیکن چہرے کا پردہ تھا اور ڈوری میں تشریف فرما ہوتی تھی ظاہر چہرہ چھپانے کے لیے ایک ڈوری میں بیٹھتی تھی پکڑنا تو اونٹ پہ بھی بیٹھ سکتی تھی تو راشد نے نے چہرہ چھپایا یہ یہ کیا کہ اونٹ اونٹ کو کو لے کے کے آگے کھڑے کھڑے ہو گئے پیٹ پھیر ہوئے بٹھا دیا ان پر سوار ہو گئی اور یہ خود اونٹ پہ نہیں بیٹھے اور اونٹ کی جو بہار تھی اس کو پکڑ کے آگے آگے چلتے رہے نبی علیہ صاحب السلام دوپہر کے قریب دور کے وقت میں جگہ پہ رکے ہیں تو اب دیکھا کہ ایسے میں موجود نہیں تھی تو عبداللہ بن لوگ منافق اس کے ساتھ ہی جو تھے یہ بھی سفر میں ساتھ ہوتے تھے لیکن یہ قافلے سے دور اپنے خیمے لگاتے تھے تاکہ دین کا مذاق تھوڑا سا دین لطائف وغیرہ ایک دوسرے کو سنا سکیں لطائف کیا ہوتے ہیں یہ غلائف اور لطائف ایک دوسرے کو سنا سکیں ابھی جو آ رہے تھے تو عبداللہ بن لوگ نے دیکھا تو اس نے پوچھا جان بوجھ کے کہ یہ اونٹ پہ سوال کون آ رہا ہے کہا گیا یہ ریاست اللہ آ رہا ہے صحاب کے جوان عورت ہو اور مرد بھی ہو تنہائی بھی ہو آپت نہیں مانتی لیکن نبی اسلام کی بیوی ہے لیے کچھ کہتی نہیں سکتی اب یہ بات پھیلی دوبارہ یہ عائش ر آپ کے مقام پہ پہنچ گئی تو یہ قافلہ بابا وہاں پہنچ گیا اور پھر میں البئی نے اس بات کو اور مرافید نے اس بات کو پھیلایا جب یہ بات پھیلی تو حضرت عائشہ الرحان کو خبر بھی دی نبی احساس کے مبارک کانوں پر یہ بات پہنچی کہ حضرت کا وہ رجحان نہ رہا ایسے رضی اللہ عاطف لیکن ایک مہینے کا یہ بات ہے حضرت پریشانی کی حالت میں تھی کہ اللہ کو نازل فرما دیں تو اگر ایش رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ احساس السلام کا رجحان نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے می کے چلی جاؤں کہ آپ کا رجحان نہیں ہے تو ممکن اس وجہ سے کہ آپ کو تھوڑی سی بیداری محسوس کروا رہے ہیں مجھ سے تو کچھ وقفہ آ جائے تو شاید آپ کا رجحان ہو جائے تو میں اجازت دے دی کہ چلے جاؤ تو یہ اپنے میلے گئے جب میلے گئی تو وہاں صبح حاجت کے لیے ان زمانے میں گھروں میں حاجت کے انتظام نہیں ہوتا تھا باہر جاتے تھے خواتین تو حضرت عصرت جبران آ گئے وہ حاجت کے اندھیرے میں سے چھپے گئے تو ان کے ساتھ حضرت ابو بکر سیگر فکر کی خالہ کی لڑکی خالہ کی بیٹی ہیں ان کی امن رضی اللہ عنہ وہ تھا وہ گئیں تو پاؤں الٹا ان کا گرنے لگیں تو جب گرنے لگیں تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت مستار رضی اللہ علیہ کے بارے میں غیر مناسب الفاظ استعمال کیے تو حضرت نے فرمایا کہ خالہ اس کے بارے میں آپ یہ بات کیوں کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ پریشانی ہوئی کہا کیا پریشانی تو حضرت مرزا رضی اللہ عنہ ہوگی ان لوگوں میں سے تھے ایمان والوں میں سے تھے جو اس پرابلم سے متاثر ہوئے تو تین ایمان والے متاثر ہوئے جستا رضی اللہ عنہ حسان بن صادق رضی اللہ عنہ اور احسان کو کھوٹی کی لڑکی حضرت ہم اپنا مل کے رضی اللہ عنہ جو حضرت کی سالی بھی ہیں اور کھوکی کی لڑکی بھی ہے یہ تین متاثر ہوئے اور باقی لوگوں کا تاثر کیا تھا باقی کوئی خاموشی کی کیفیت میں تھے اور کوئی باتیں تصور رکھتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں جس کی ایک مثال یہ کہ حضرت جب وہ ایوب انصاری علی رضی اللہ جو کے لیے اسلام ہیں یہ گھر میں تشریف لائے گھر میں تشریف لائے تو ان کے محترمہ نے ان کے سامنے کھانا رکھا جب کھانا رکھا تو پھر خواتین کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی موقع ملے تو کوئی نہ کوئی ذکر خیر چھیڑ دیتی اور سمجھدار مرد ہوتے ہیں وہ ذکر خیر کو کسی مثبت طرف لے جاتے ہیں کہ بس ہماری جیسے ہو گئے بس انہوں نے پھر سنتے رہے کانوں کے سچے پھر اٹھے کے ماں کے بارے میں بات سنی اس اس سے سے کسی کے بارے میں بھیجا لڑنا شروع کر دیا اور ماں سے بات سنی تو بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا بس مطلب اعتدال نام کی تو کوئی چیز ہے حالانکہ رجل کے لیے اعتدال لازم ہے کہ اعتدال یہ ہے صورت حال بے کر بات کو سن لیں لیکن حکمت عملی سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں تو وہ جو الفائی نظام کی دو محرم میں بھی خواتین کو اپنی مزاج کے مطابق انہوں نے کہا کہ سنا آپ نے کیا فرمایا یہ خبر جو چل رہی ہے رضی اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی مجھے آپ کے بارے میں ایسی خبر دے تو مجھے کیا جواب دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ اچھا، جواب یہ پوچھنے کی آپ مجھے نہیں جانتے کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور میرے والد کو آپ نہیں جانتے میں فلاں کی بیٹی ہوں کیا فلاں کی بیٹی اور فلاں کی بیوی ایسی ہو سکتی تو حضرت نے فرمایا کہ تیرے بارے میں تو یہ بات میں نہ سنی اور تیرے باپ سے جس کا بہتر باپ اور تیرے شوہر سے جس کا بہتر شوہر اس کے بارے میں تو اسے بات سنی تو بعض حضرات کی یہ کیفیت کی اور اللہ کا بار بتا رہے ہیں اس جواب کو پسند فرمایا اور جواب کو جہاں نقل فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا ہے ایمان والوں جب تم نے یہ خبر سنی تھی تم نے سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ واضح جھوٹ ہے یہ بات تم نے کیوں نہیں کہہ دی اور یہ بات تم نے کیوں نہیں کہہ دی کہ یہ بہتان عظیم ہے فرمایا کہ یہ جو تم نے اس بارے میں سستی کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما رہا ہے لیکن آئندہ کے بارے میں تمہیں تاکید کر رہا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو اس بات کا تصور بھی مت کرنا یہ جملہ میں نے اب کیا ہے اس کو ذہن میں رکھیں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اس کے بارے میں آئندہ سوچنا بھی نہیں اور ایمان والا اس بارے میں سوچے گا نہیں جو سوچے گا وہ ایمان والا نہیں ہے اور جو یہ دعویٰ رکھتا ہو ایسے زلان کے بارے میں اور اس بات کو قبول کرتا ہو تو اس کا ایمان والا ہونا کیسے ممکن ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اہل تشیعوں کو آپ کافر کہتے ہیں کوئی ہم نہیں کہہ رہے کافر اللہ کافر کہہ رہا ہے ہم اس کے بارے میں کیا کریں اب اللہ کی بات کی مخالفت تو نہیں کی جا سکتی اللہ کی بات کی مخالفت کرنا تو اپنے آپ کو کافر بنانا ہے اب اپنے آپ کو تو کافر بنانے کا ہم نے بچانا ہے اس لیے یہ کسی مولوی مفتی کا فتویٰ نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس لیے اس کو ہم قبول کر رہے ہیں تو بہرحال حضرت رضی اللہ تشریف ذائقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لہن لاتے رہے تقریباً ایک مہینہ کا ہوا حضرت نے فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو حضرت ممبر میں لائے وہاں بھی فرمایا مشورہ دو آزاد کے ساتھ حضرت کہ بس یہ ہے کہ یہ پریشانی کی بات ہے منافقین کی بات ہے نبی علیہ السلام کی ایک کیفیت تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات نازل ہو نبی علیہ السلاط السلام نے پوچھا ایسے رضی اللہ عنہ سے ان کے والد اور والدہ کی موجودگی میں رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کیا ایسا کوئی بات ہے تو آپ دیں راشد صاحب بڑی عجیب بات فرمائی فرمایا میں کیا آپ حضرات تھوڑا سے متاثر ہو چکے ہیں اگر میں یہی بات ہاں کہہ دوں تو آپ مان لیں گے اگر میں نہیں کروں تو آپ نہیں مانیں گے میں اپنے معاملے کو وقف دے دوں امری اللہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپر کرتا ہوں کرتی ہوں اور وہی بات کہتی ہوں جو آپ کو السلام نے فرمائی کہ جو بات تم کہہ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی درخواست ہے کہ اللہ اس کی وضاحت فرمائی کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے السلام پر وہی نازل فرمائیں کہ میری پاکدانی نبی صلاح اسلام وہی تشریف فرما تھے کہ حضرت وہی کی کیفیت تاری ہوئی اور جب وہی کی کیفیت تاری ہوئی تو حضرت سے یہ سولہ آیات نازل ہوئی ہیں اور نبی اسلام نے آیات کی تلاوت کی فرمایا کہ اللہ نے تیری پاک دامنی کو واضح فرما دیا حضرت عائشہ کے والدہ حضرت زینب امر عمان رضی اللہ عنہ نے اور میں کہ عائشہ اٹھ اور نبی اسلام کا شکریہ ادا کر فرمایا میں ان کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے بات کو مان لیا میں اس رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری بات جامع کو آسمان سے نازل فرمایا اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے قرآن مجید میں جو واقعات آئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے سہمت لگی اللہ تبار تعالیٰ نے ان کی پاک جامنی واضح فرمائی ایک دودھ پیتے بچے کے ذریعے مریم رضی اللہ عنہ پر سہمت لگی اللہ نے ان کی پاک جامنی واضح فرمائی اسلام کے ذریعے سے جو ایک دن کے بچے تھے حضرت نے ایک بات پھیلائی گئی اللہ تبار وطالعہ نے ان کا بے عیب ہونا واضح فرمایا ایک پتھر کے ذریعے سے اور حضرت لگی اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کے ذریعے سے پاک جامع واضح نہیں فرمائی خود اپنے کلام کے ذریعے سے ان کو واضح فرمایا اور یہ سولہ آیات قیامت تک کے لیے پڑھی جائیں گی اور ان کی پاکدامی کا ذکر ہر مسلمان کی زبان سے ادا ہوگا جو قرآن جی کی تلاوت کر رہا ہے اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رقو کے اندر رکن البین کے اندر یہ بات کے ساتھ سمجھ کے اندر حضرت ابو بغیر صدیق علی اللہ عنہ کی طبیعت میں ایک یہ قدرت سے پیدا ہوئی ہوں حضرت مصر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ مہاجر صاحب ہیں لیکن حضرت کا یہ شکوہ تھا کہ میرا خاندہ ہونے کے باوجود بھی اس نے اس بات کو قبول کیا کیونکہ ان کی وہ مدد فرماتے تھے تو مدد انہوں نے لوگ کی تو اللہ نے فرمایا کہ فضیرت والے اور غرست والوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ان لوگوں کی مدد کو روکیں جہاں جو ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے وہ غصیر جب یہ بات سنی آئے سنی حضرت فرمایا کہ آئندہ سے میں ان کی جو مدد کرتا ہوں اس کو دو گنا کر رہا ہوں لیکن ایک بات اور یہاں قابل غور ہے یہاں اللہ نے الفضل کہا کہ حضرت ابو باقی جو کو فضیرت والا فرمایا کہ یہ امت میں سب سے زیادہ فضیرت والے ہیں یہ ان کی طرف فرمائے ہیں اور سب ہمیں چار سفان میں کیا ہمیں چار سفان میں پر یہ رکن بچہ ہے یا جو لذین آمن لا کر خلوب بیوت غیر بیوت کی خون بیس میں اللہ تعالیٰ نے انزاق کا بیان فرمایا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں بلکہ اپنے گھروں میں بھی داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں پھر اللہ کا بات بتا رہے ہیں ایمان والے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں پھر اللہ نے ایمان والی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور یہاں یہ بات یہ فرما دی کہ جو زینت ہے ظاہری زینت ظاہری زینت میں لباس زیورات ہاتھ پاؤں اور چہرہ پھر کر رہا ہوں کہ اپنی ظاہری زینت کو ہاتھ پاؤں لباس زیورات اور چہرہ یہ ظاہری زینت ہے چہرہ اور یہ فرمایا کہ ان کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں سوائے اپنے شوہروں کے اپنے والد کے اور اپنے سسر کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہر کے بیٹے کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائی کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنی عورتوں کے یعنی غیر مسلم عورت کے سامنے بھی ان چیزوں کو ظاہر کرنا چہرہ ظاہر کرنا مسلمان عورت کے لیے مناسب نہیں تو یہ اللہ تبار بتا رہے ہیں وہ محرم فرما کے دن سے چہرہ جن کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے اور باقی سب سے چہرہ چھپانا یہ لازم ہے اس کے بعد اللہ تبار بتا لیں جو بات آپ ہماری کسی کو گناہ کے لیے مجبور نہ کیا جائے اور سفر نمبر چار سو چورانوے پہ رکو کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بادشاہ مجید جو ہے یہ نصیحت ہے اور لوگوں کے لیے تو اللہ کا خوف رکھتے ہیں صفحہ نمبر چار سو چورانوے کے لیے رکو نمبر پانچ ہے اس اسے اللہ تبارک بتا رہے ہیں پہلے اپنی صفات بیان فرمائی ہے آخر چار سو پچانوے پر والے مردوں کی صفات اور خصوصیات بیان فرمائی اور صفحہ چار سو پچانوے پہ کے بادشاہ میں ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبولیت والا ہے سفا چار سو پچانوے کے آخر چار سو چھیانوے پہ رقو نمبر چھ ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کے ساتھ فرمائی کہ ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے اور صفا نمبر چار سو چھیانوے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی بارش کے نظام سے اور راشن کے نظام سے اور اپنے مختلف مخلوقات کے حوالے سے اور پھر سفر نمبر چار سو ستانوے پہ اللہ تعالیٰ نے بات ساتھ فرمائی کہ جو نبی علیہ السلام اسلام کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں وہ منافقین ہیں ایمان والے نہیں ہو سکتے سفر میں چار اسلام پہ یہ رکو نمبر سات ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو بیان فرمایا اور اس رکو کے اندر یہ آیت ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اس کے بارے میں عام واقعہ مختصر تھا عمر اللہ کے دور میں کہ ایک روم عیسائی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے کہا کہ حضرت میں ایمان لاتا ہوں اور عمر اللہ نے پوچھا کہ تیرے ایمان لانے کا سبب کیا ہے اس نے کہا کہ حضرت میں نے ایک مسلمان قیدی سے یہ پرانی مجید کی ایک آیت سنی تھی اور اس آیت کو سن کے میں نے اندازہ کیا کہ یہ انسانی کلام نہیں یہ خالق کائنات کا کلام ہے کہ اس آیت میں جامعیت پہ جاتی ہے اللہ خیال کی ان جامعیت محسوس کی اس نے کہا کہ اس میں ہے وہ مینو دین اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت اس میں سارے فرض آ گئے اور رسول وسلم کی اطاعت اس میں ساری سنتیں آ گئے یکش اللہ اور اس میں ماضی کی زندگی آ گئی کہ جس نے اب تک گناہ کیے ہیں اس کے بارے میں اللہ کا خوف اختیار کیا جائے وہ یکتا کی بھی اور اس سے مستقبل کی بات آ گئی کہ آگے سے گناہ سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو آزاد سے بچانا ہے تو یہی تمام انسان کی زندگی کا نچوڑ ہے فرما قولا خالی زندگی کامیاب ہیں اس میں پوری زندگی کا خلاصہ پوری زندگی کی ہدایات موجود ہیں تو لہٰذا یہ کلام خالق ہی کا کلام ہو سکتا ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی بات کرو اور سفن سات سو اٹھانوے پہ اللہ تبارک بتا نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائے گا لیے اللہ کے نظام کو قائم فرمائیں گے اللہ کی نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اسلام کی اطاعت کرو اس میں تمہارے لیے رحمتیں ہیں سفر نمبر چار سو اٹھانوے کے آخر چار سو ننانوے سے یہ رقو نمبر آٹھ ہے یا الزین آمن اس میں اللہ تبارک بتا رہے ہیں پردے کے بارے میں کچھ مزید احکامات بیان فرمائے ہیں کہ کسی کے تقریب میں تحریر میں بغیر اطلاع کے نہیں آنا چاہیے اور سفر چار سو ننانوے پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو عزیز و اقارب ہیں ان کے گھر میں کھانے میں کوئی حرج نہیں یہ ہندوانہ تہذیب ہے کہ بیٹی کے گھر سے کھانا نہیں کھانا پانی نہیں پینا اللہ جتنے عزیز و اقارب شہزاد ہیں ان کے گھر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے سفر نمبر پانچ سو پہ رقو نمبر نو ہے اس صورت کا آخر ہے انمون اللہ عام ہے اس میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ایمان والے ہیں وہ نبی علیہ وسلام کے کے کام جو ہیں ان سے دوری کو گوارا نہیں کرتے اور ہمیں ان منافقین ہیں ہوں انہیں اجازت دینے کی ضرورت نہیں اور کوئی مجبوری ہو تو ایمان والے اس کام کے پیچھے رہتے ہیں لیکن اس پر بھی وہ پچھتا ہوئے چلے جاتے ہیں اور سب میں پانچ سو ایک پہ اللہ ہمارے بتا رہے ہیں قیامت کی فیسٹی کا متوجہ فرمایا ہے اور سفا پانچ سو ایک کے آخر میں پانچ سو دو پہ جسرت الفرقان ہے اس میں اللہ تبار بتا رہے ہیں پہ رقو میں قرآن مجید کی فضیلت اور اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے اور سفر نمبر پانچ سو دو پہ اللہ تبار بتا رہے ہیں قرآن مجید کے بارے میں مخالفین کے اعتراض کا ذکر فرمایا اور نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کا اعتراض نقل کیا کہ ان کا کہنا تھا کہ اسلام کھاتے پیتے ہیں چلتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں سفر نمبر پانچ سو تین پر نمبر دو ہے تبارک اللہ خیرہ اس اللہ تبارک وطالیہ نے جہنم کا ایک منظر بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ جہنمی موت موت پکاریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی اور اس کے مقابلے میں جو اہل جنت ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے اور سفر نمبر پانچ سو چار پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی اتنے رسول تشریف وہ سب کھاتے تھے سب چلتے تھے تو آپ پہلے نبی نہیں ہیں آپ کے نبی ہیں اس لیے یہ اعتراض مناسب نہیں ہے سفر نمبر پانچ سو پانچ پہ یہ رقم نمبر تین ہے اس میں اللہ تبار و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے ان کا مطالبہ ہے کہ فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے ہمارا اگر یہ فرشتے نازل ہو جائیں تو ان کو دیکھنے کے لیے صاف نہیں رکھیں گے اور ہمارا جب صاف نہیں رکھیں گے تو ان کو ہدایت کا ہدایت کا ذریعہ کس کے لیے بنیں گے اور فرمایا کہ وہ لوگ جو نبی علیہ الحصاط اسلام کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے وہ قیامت کے دن پچھتائیں گے سفر نمبر پانچ سے چھ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے بارے میں ایک اعتراض کا جواب دیا ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا فرمایا کہ اس لیے کہ تاکہ دل کو دلوں کو پختگی حاصل ہو اور اس کے مطابق ڈھلتے ہوئے چلے جائیں اس کے بعد سفر نمبر پانچ سے چھ کے آخر پانچ سو سات پہ رقم نمبر چار ہے وغیرہ آدین اللہ تبارک بتایا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت نور علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت ذکر فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں کی ہلاکت ذکر فرمایا پھر قوم علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے ذکر فرمایا پھر آج سمود اور دیگر اقوام کی ہلاکت کے ذکر فرمایا ہے اور نمبر پانچ سو سات پانچ ہے اللہ تبار وطالعہ نے اپنی قدرت کے نمونوں میں قدرت کے نمونوں میں سائے کو اور سورج کے نظام کو اور رات دن کے نظام کو بیان فرمایا اور سن پانچ سو آٹھ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے نمونوں میں بارش کا ذکر فرمایا ہے اور پھر اللہ تبار ہیں فرمایا کہ اسلام ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے تو آپ اس بات سے بے نیاز ہو کر کے نتیجہ کیا ہو آپ اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے رہیں رقم نمبر پانچ سے نو کے یہ رگو نمبر چھ ہے تبارک اللہ کی سماج بھول جائے اس رقو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خاص خاص جان کمائی ہے تو عباد الرحمان کے رحمان کے بندے کون ہیں کہ ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ زمین پر اکڑتے نہیں چلتے اور جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں اور کہ رات کو اللہ کے حضور و قیام اور سجدے کی حالت میں رات کو گزارتے ہیں اور کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب کی کے عذاب سے اس کی پناہ میں آتے ہیں اور فرمایا سفر نمبر پانچ سے نو کے آخر پانچ سے دس سے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو مدد یعنی کے لیے نہیں پکارتے ہیں کسی باہر سے دوا مانگتے ہیں کسی کو نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ بنا کے قریب لاتے ہیں اور کہا کہ اگر کوئی معمولی رمزش ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نیک اعمال کے ذریعے سے اس کی تلاشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہا کہ جھوٹی گوئی نہیں دیتے فضولیات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے اور اللہ تبار و تعالیٰ کا جب ذکر کیا جائے اللہ کی آیتوں کا جب ذکر کیا جائے تو وہ اس پر گہرے اور ہو کے ایک اس ہوتے ایک مختصر سی بات ہے اس میں دور حاضر کے فتنوں کے بارے میں بھی اشارہ ہے کیسے غلام و ہے اور وہ میڈیا پہ ذکر کرتا ہے قرآن کے حوالے دیتا ہے اور حدیث کے حوالے دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کے آہستہ کا ذکر کیے جاتے ہیں تو وہ اس پہ بہرے اور اندھی ہو کے نہیں اور اندھی ہو کے گرنا کیا ہے اور بہن کے بہرے اندھی ہو کے گرنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے فرمایا کہ بغیر تحقیق کے اس کی بات بات اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کہنے والا کون ہے آج دنیا کے اندر جو سب سے بڑی گمراہی ہے وہ یہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ کہنے والا کون ہے یہ دیکھا جائے کہ کہاں کیا جا رہا ہے جبکہ یہ گمراہی سب سے بڑی ہے پہلے دیکھا جائے گا کہ کہنے والا کون ہے حدیث میں بھی پہلے سند دیکھی جاتی ہے پھر دیکھا جاتا ہے اور اسی طرح ہمجہاں جو تشریف لائے پہلے ان کا نبی ہونا واضح ہوا پھر ان کا پیغام سامنے آیا تو معجزات کا اظہار پہلے ہے پیغام اس کے بعد ہے تو لہذا جب تک یہ نہ دیکھا جائے کہ جس آدمی کی بات آپ سن رہے ہیں اس کے عقائد کیا ہیں اہل حق سے اس کا تعلق کیا ہے اور اہل حق کی اس کے بارے میں ضرع کیا ہے اس وقت تک اس کا سننا حرام ہے اسی سے ڈاکٹر ذاکر نئی صاحب کا مسئلہ بھی آ گیا غامدی صاحب کا مسئلہ بھی آ گیا اور جتنے دیگر محبت ہیں سب کا مسئلہ آ گیا کہ ان کے بارے میں کہ جب تک یہ تسلی نہ ہو کہ ان کے عقائد کیا ہیں اہل حق کی ان کے بارے میں ضائع کیا ہے اور ان کا اہل حق سے تعلق کیا ہے اس وقت تک ان کی بات سننا یہ جائز نہیں ہے اور ہمارے یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمان جو اللہ تبارک وطالعہ سے اپنی بھی اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کی اصلاح کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اپنی اصلاح کی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے تقوی میں ہمیں بلند مقام عطا فرما میں یہی وہ خوش نصیب ہے ان اللہ جنت کے بلند مقامات عطا فرمائے گا اللہ اللہ آپ کو بھی خوش سے بنا دے Love government

我到深圳去，我那个，呃，深圳到西安，到到到到哪里？呃，还有，呃，还有，到到西安，西安到西安，西安西安西安，到上海，到。

Thank you.